سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم <coughs> قرآن کریم کی آیات میں تدبر اور سوچنے کے لیے پہلی دروس میں ہم نے کچھ اصول اور مبادی پیش کی اور اس کا تفصیلی تذکرہ ہوا کہ جب آپ کسی آیت میں سوچتے ہیں تو یا اس میں قرآن کریم کی تعریف ہوگی یا حکمت نزول ہوگی یا کسی کے ساتھ خطاب ہوگا پھر مخاطبین دو قسم کے تھے منقادین اور غیر منقادین غیر منقادین کے چار اقسام تھے مشرقین یا منافقین منافقین پھر مشرقین کے چار اقسام تھی مشرقین بالعباد صالحین مشرقین بالکواکب مشرقین بالجن مشرقین بالملائکہ شرکیہ چیزیں شر کیا چیز ہے اور شر کی تعریف کیا ہے تو ہم نے بیان کیا کہ یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے اور شرک کے دو اقسام تھے شرک اعتقادی اور شرک فعلی شرک اعتقادی کے چار اقسام ہم نے بیان کی شرک فی العلم فی التصرف فی دعا فی العبادت اور کہ شرک فعلی کے دو اقسام تعلیل ما حرمہ اللہ اور تحریم ما احلہ اللہ پھر یہود اور نصارہ کے صفات مضمومہ ہم نے پرانی کریم میں ذکر کیے کہ یہاں یہاں پہ صفات مضمومہ کا تذکرہ ہے اور پھر منافقین کے دو اقسام منافق اعتقادی اور منافق عملی اور ان کی تردید پھر ہم نے یہ بتا دیا کہ منقادین جو ہے مومنین ان کے صفات ان کے اقسام اور پھر اس کے بعد ہم نے وہ مقاصد اربع ذکر کی جس میں سارے انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے تھے اس بات تو عید اس بات رسالت صداقت الگ ایمان بالآخرت تو کبھی کبھار جب آپ کسی آیت میں سوچتے ہیں تو دیکھ لے اس میں مقاصد اربعہ میں سے ایک کا تذکرہ ہوگا یا توحید کا یا رسالت کا یا صداقت الکتاب کا یا ایمان بالآخرت کا پھر اگر توحید کو ثابت کرنا ہو تو قرآن کریم نے مختلف طریقوں سے توحید کو ثابت کیا ہے اور مختلف عنوانات کے ساتھ کبھی بعنوان الہ کبھی بعنوان تحمید کبھی بعنوان تصویر اور کبھی بعنوان البرکت اسی طرح توحید پہ اعتراضات اور اس کے جوابات الخصومت والجدال التوصل بالوسائل شرفیہ الانكار اتباع افتراء اللہ التقول على الله اثبات الرسالت اور پھر اس پہ اعتراضات اور اس کے جوابات صداقت ان کی اور اس پہ اعتراضات اور جوابات اور اس بات قیامت اور اس کا تفصیلی تذکرہ پہلی دروس میں گزر چکا ہے پھر تم امیدات تھے اس میں جہاد انفاق اور تنظیم اور آداد جہاد کے اقسام اور جہاد کے مراتب تو اس کا تفصیلی تذکرہ ہم نے پہلے دروس میں کیا اسی طرح ترغیب الالانفاق اور منفقین کے دو اقسام منفقین فی سبیل اللہ اور منفقین فی غیر سبیل اللہ تنظیم اور اس کی اصول اور تنظیم کو بچانے کے لیے قواعد امیر کے لیے شروط اور فتح اور شکست اور کے بعد امیر کی تقریریں وہ سب ہم نے ذکر کی اسی طرح ترغیب الانفاق تنظیم اور آداب تو آداب کے لیے جو قواعد اور رسول تھے وہ بھی ہم نے ذکر کی پھر اس بات کی طریقے جب قرآن کریم کسی مسئلے کو ثابت کرتا ہے مشکل اور دلیل عقلی اعترافی دلائل نقلیہ کی دو اقسام اجماعی اور انفرادی اور پھر دلیل نقلی من الانبیاء من الکتب السابقہ من الملائکہ من الجن اور وہ سارے ہم نے ذکر کیے دلال اور پھر الحرف قسم اور قسم کے معانی اور مختلف اقسام وہ ہم نے ذکر کیے اور پھر کچھ مختصر سے قواعد جس کا ہم نے پہلی دروس میں تذکرہ کیا آج ہم تفسیر کے متعلق کچھ وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ تفسیر قرآن اس کے چار طریقے ہیں چار طریقے تفسیر قرآن کے پہلا ہے تفسیر القرآن بالقرآن دوسرا ہے تفسیر القرآن بالحدیث اور تیسرا طریقہ ہے تفسیر القرآن بے اقوال صحابہ اور چوتھا ہے تفسیر القرآن بے اقوال تعبیر جب آپ قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہیں تو سب سے بہتر تفسیر تفسیر القرآن بالقرآن ہے مثلا ایک جگہ پہ ایک دیکھ لے یا ان الفاظ کے متعلق دوسرے جگہوں پہ دیکھ لے تو تمہارا جو اشکال ہوگا وہ ختم ہو جائے گا جو تمہیں اشکال آتا ہے وہ ختم ہو جائے گا مثلاً سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں اہدنا سراط المستیم اہدنا سراط سرات اللہ تعالی ہمیں مضبوط رکھ سراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھ ہم کو سیوی راہ پر سراط مستقیم پر اہدنا یعنی ثبتنا ثابت قدم رکھ ہم کو سیدھی راہ پر تو سرات مستقیم کون سی چیز ہے سرات مستقیم سیدھی راہ کون سا ہے تو اب آپ قرآن کریم میں دیکھ لیں تو تمہیں خود قرآن کریم سے کہے گا کہ سرات مستقیم کا مطلب کیا تو سرات مستقیم کا مطلب کبھی کبھار قرآن کریم نے ذکر کیا کہ سرات مستقیم کا مقصد ہے اللہ کی عبادت تو مطلب یہ کہ اے دن سرات المستقیم ثابت رکھ ثابت قدم رکھ ہم کو اللہ کی عبادت پر اور سرات مستقیم کا مقصد اللہ کی عبادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں ان اللہ ربکم فعبدو هذا صراط مستقیم یقیناً اللہ میرا رب آپ کا رب هذا صراط مستقیم یہ صراط مستقیم ہے اسی طرح سرات مستقیم سے مراد قرآن کریم قرآن کریم نے خود ذکر کیا وہ انہذا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فتبیو یہ قرآن کریم میری سیدھی راہ ہے اس کی تابداری کرو تو سرات مستقیم کا مطلب ہے قرآن کریم اسی طرح سرات مستقیم کا مطلب پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع <clears throat> یاسین والقرآن الحکیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى علا سراطمست تو قرآن کریم نے خود اس کی تفصیل اس کی تفصیل اور اس کی وضاحت کی القرآن و بازو باغا قرآن کی بعض جگہ خود تفسیر کرتے ہیں بعض مقامات کے اسی طرح کبھی کبھار تمہیں ایک مشکل نظر آئے گا جب آپ قرآن کریم کی دوسرے جگہوں پہ دیکھ لیں تو تمہارا وہ اشکال ختم ہو جائے گا مثلاً سورة الحود آیت نمبر انہتر نکالیے سورت الہود آج نمبر انہتر بار واپارا سورت الہود آج نمبر انہتر بار واپارا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم حيفا قالوا لا تخف إنا ارسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضيقت فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا آلد وأنا عجل وعذاب بالي شيخا إن هذا لشيء عجيب اب اس واقعہ میں آپ دیکھ لیں وَلَقَدْ ادر رُسُلُنَا ابراہیمہ بِالْبُشْرَى اور بے شک آئے تھے فرشتے ہمارے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر قَالُوا لو کہا انہوں نے السلام علیکم قال سلام ان کا ابراہیم علیہ السلام نے وعلیکم السلام فما لبسا ان جاء اب حنیز تو پھر بغیر کسی تاخیر کے لے آئے بنا ہوا بچھڑا فلم فما لبسا ان جاء عجلہ حنیز تو پھر بغیر کسی تاخیر لے ایک بنا ہوا بچڑا فلما رائے یوم نہیں نہ لے نکرہم پھر جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھوں کو ان کے جو نہیں پہنچ سکتے تھے بنی ہوئی گوشت کی طرف نہ گرا اجنبی سمجھا انہوں اجنبی سمجھا ان کو جیسا منم خیفا اور دل میں ان سے ڈرا لا تخاف کہا انہوں نے مت ڈرو انہا ارسلنا علاقوں ملوت بے شک ہم بیجے گئے ہیں ملوت کی طرف وَمْرَاتُهُ قَائِمَةٌ اور بیوی ان کی کڑی ہوئی تھی فَضَحِكَتْ فَبَشَرْنَا بِإِسْحَاقَ ہنس بڑی ان باتوں کو سن کر تو کچھ خبری سنا دی ہم نے ان کو اسحاق کی وَمِنْ وَرَائِ اسحاق آیا خوب اور پیچھے اسحاق آیا خوب کی قالت یا ویلتا اس عورت نے آئے ہے میرے لیے انا آیا میں پیدا کر سکوں گی بچی کو بچے کو وہ ہو اور ہوں میں بوڑھی شیخی بخلا با وادا بالی شیخا اور میرا شور ہے بوڑھا ان شنا جیب یقیناً یہ ایک شے ہے عجیب اب اس واقعہ میں دو اشکال پیدا ہوئے پہلا اشکال یہ <clears throat> کہ ابراہیم علیہ السلام نے بنا ہوا بچڑا ان کے سامنے رکھا ان کو دیکھا کہ وہ اس گوشت کو نہیں کہا سکتے پھر اللہ نے فرمایا او جسا منم خیفا و او جسا منم خیفا اور دل میں ان سے ڈرا وہ او جسا منم خیفا اور دل میں ان سے ڈرا کا لا تخاف کہا انہوں نے مت ڈرو اب یہاں اشکال پیدا ہوا ابراہیم علیہ السلام نے ملائکہ فرشتوں کو جب بچڑا بنا ہوا بچڑا رکھا وہ نہیں گا رہی تھی تو دل میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈر لگ گیا فرشتوں نے کہا اللہ تخف مت ڈرو تو کیا فرشتے دل کی بیت کو جانتے ہیں فرشتے عالم الغیب ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈر آیا اور ان کو پتا لگا تو کیا فرش عالم الغیب تھی ایک اشکال ہی پیدا ہوا دوسرا اشکال یہ ومرا قَائِمَةٌ فضحی اور اور ان کی کڑی ہوئی تھی آنس پڑی فَبَشَرْنَا بِسَاقُ تو کچھ خبریں سنا دی ہم نے ان کو ایسا کی وَمْرَادُهُ قَائِمَةٌ اور بھی ان کی کڑی ہوئی تھی فضائی کٹ تو ہنس پڑی تو یہاں ذائقت کا تفریق قائمتن پہ صحیح نہیں ہو سکتا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کڑی تھی تو ہنس پڑی تو بغیر کسی سبب کے ہنسنا یہ تو دیوانوں کا کام ہے یہ تو پاگل لوگ کرتے ہیں دیوانی کرتے ہیں جو صحیح اور ہوشیار ہو وہ بغیر کسی سبب کے تو نہیں ہنستا ادھر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کڑی تھی ہنس پڑی تو یہ ذہیقت کا تفریق کائمر تم بھی صحیح نہیں ہو سکتا یہ تو اشکال یہاں پیدا ہوئے پہلا اشکال یہ کہ ابراہیم علیہ السلام دل میں ڈرا اور فرشتوں نے کہا اللہ تخف تو فرش عالم الغیب تھی کہ ان کے دل کی بیت کو جانتے تھے اور دوسرا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کڑی تھی تو ہنس پڑی تو بغیر کسی سبب کے ہنسنا یہ تو پاگلوں کا کام ہے ہوشیاروں کا کام نہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تو بڑی ہوشیار عورت تھی خاتون تھی تو یہ ذائقات کا تو پھر بھی صحیح نہیں ہو سکتا اب پہلے اشکال کا حل تفاصیل دیکھ لے تمہیں نہیں ملے گا اس اشکال کے طرف کسی نے توجہ کی ہے اب آپ قرآن کریم میں لگے گا اس اشکال کے حل کا اب صورت الحجرات میں بھی یہ واقعہ ہے اور صورت الزاریات میں بھی اس واقعے کو اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے سورہ حجرات میں بھی اس واقعے کا تذکرہ ہے اور سورہ ہجر میں بھی سورہ زاریات میں بھی دوسری جگہوں بھی بھی اب سورہ زاریات چبیس وہاں پارہ سورہ زاریات آج نمبر چوبیس سورہ زاریات چھبیس وہاں پارا ایڈ نمبر چھبیس چوبیس حالات دیس حضیف ابراہیم المکرمین تاکیب پہنچ چکی ہے آپ کو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معذر میں مانو کی بات ابراہیم علیہ السلام کی فقالو سلاما جب داخل ہوئے ہوں مہمان ابراہیم علیہ سلام پر ان کے پاس فقالو سلاما تو کہا انہوں نے السلام علیکم سلام ہو تم پر قال سلام ان کہا انہوں نے تم پر بھی سلام ہو یعنی علیکم السلام قوم منکرون ہو تم ایک اجنبی قوم فراغ گئے فجاب فجا سمین سو چلے گئے ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر اور لے آئے ایک بچڑا بنا ہوا فربے ہے یا فرمایا سمین اور پہلے فرمایا تھا حنیز یعنی فربے بیتا زیادہ گوش والا بیتا اور بنا ہوا بیتا تو ایک جگہ ایک صفات ذکر کیا دوسری جگہ دوسری صفات مہمان نوازی انبیاء علیہ السلام کی عادت تھی انبیاء علیہ السلام زیادہ مہمان نواز تھے اور یہ سنت انبیاء مہمان نوازی یہ نہیں کہ تمہارے پاس کانی کے ٹائم پہ مہمان آئے ہو تم اسے چائے پلاتے ہو مہمان آئے تو مہمان کی نوازی کر مہمان نوازی کر لو اس کے مطابق اس کے مناسب مسلمانوں کے لیے نہیں کافروں کے لیے بھی نبی علیہ السلام کے پاس ایک بند آیا مسلمان نہ تھا نبی علیہ السلام نے حکم کیا جس کے بکری کا دودھ لاؤ ایک بکری انہوں نے جوئی اور اس کی دودھ لایا اس نے دودھ پیا پھر نبی علیہ السلام نے حکم کیا وہ پیا پھر حکم کیا کہ سات بکریوں کی دودھ لائے گئے اور اس کو پلائے گئے اس وقت وہ مسلمان نہ تھا اور اگر تم کسی کو تحفہ دے کہتے یہ تو واحد نہیں ہے تم نے ان کو کیوں تحفہ دیا <laughs> ان کی علم ہے اور ان کے اخلاق ہیں ایسے اخلاق ہو تو تم کیا کر کرو گے دین کی کوئی خدمت یہ لوگ نہیں کر سکتے جن کی یہ عادتیں جن کے اخلاق صحیح نہ ہو مہمان نوازی نہیں کر سکتا کسی کا خیال نہیں رکھ سکتا صحیح اخلاق نہیں استعمال کر سکتے تو یہ کیا دین کی خدمت کرے گا والعمل صالح تو نبی علیہ السلام نے جب اس کو سات بکریوں کی دودھ پلائے ایمان لایا پھر نبی علیہ السلام نے حکم کیا دوسرے ٹائم کس کے لیے دودھ لاؤ جب ایک دفعہ اس نے دودھ پیا پھر نبی علیہ السلام نے حکم کیا تو اسے کہا میرے پیٹ میں اور جگہ نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا المؤمن یاکل فی میا واحد والکافر یاکل فی سبعۃ ہتیا جب یہ مومن بن گیا تو ایک ایک بکری کا دودھ پیا ہاں، اور یوی یعنی پور میں نوی موڑ شو اور جب کافر تھا تو سات دفعہ دودھ پیتا رہا اور سیئر نہیں ہوتا تھا مت اس کی مختلف تعویلات اور مختلف توجیہات پر علماء کرتے ہیں بہرحال نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو نہیں پہچانتے تھے قوم منکرون پھر بھی ان کی مہمان نوازی کی فراغ الالی الانسانین سو چلے گئے ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر اور لے آئے ایک بچڑا بچڑا بنا ہوا فربے فقرب فکر پھر قریب کیا اس بچڑے کو ان کے آگے قال لالا تال کہا کہ تم لوگ نہیں کہا رہی ادھر عبارت محضوب ہے جب ان کے قریب گیا یعنی سامنے رکھا فَلَمَّا رَائِ دِيَوْمْ لَا تَسْلُوِ لِهِمْ لَا تَسْلُوِ لِهِمْ اَكْرَوْمْ وَا جَسَ مِنُمْ خِیفَا وہ محضوب ہے ادھر ذکر ادھر ذکر نہیں کیا قَالَ عَلَا تَعْقُلُونَ کہا کہ تم لوگ نہیں کہا رہے پھر رکھا ان سے ڈر کو دل ہی دل میں قالو لا ڈاتا انہوں نے کہا مت ڈرو وہ بشرو بے غلام علیم اور اس کو بشارت دی غلام علیم ایک سمجھار بیٹی کی ادھر بشارت دیا جب بشارت دیا فأقبلت امراته في عمراتی سرت وجہ تو سامنے آئی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تیزی سے اور ہاتھ سے مارا اپنے ماتے کو وقالت اجوزنا کیم اور کہنے لگی میں ہوں بوڑھی بانج قالو کا ذالکی اب وہ ایک اشکال ختم ہوا کہ اس کی بیوی نے باتیں سن کر خوشخبری سن کر ہنس پڑی تو وہ ویسے نہیں ہنسی بشرو بغنان علیم یہ بشارت دے رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کو ایک سمجھدار بیٹی کی اور اس کی بیوی جلدی میں آئی کان لگائی تو بشارت سنی بشارت سنی تو ہنس پڑی یہ بشارت سننے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہنس پڑی یعنی ویسے وہ نئی ہنسی اس نے بشارت سنا اور ہنس پڑی تو بشارت کا تذکرہ ادھر ہے بشارو بے غلامنا لیم خوشبری دی ان کو ایک سمجھدار بیٹی کی فاق بلت بی سر فسکت وجہ اس کی بیوی نے جب دیکھا کہ کانا انہوں نے نہیں کہا اسی زمانے میں دشمن دشمن کا کانا نہیں کہتا تھا تو اس کی بیوی کو ڈر لگ گئی آئی اور دریچہ میں کھڑکی میں اس نے کان رکھا دیکھ رہی ہے کہ کیا کر رہے ہیں جب وہ ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دے رہے تھے اور اس کی بیوی نے سنا تو ہنس بڑی فضائی کر فبشرنا بساق ہنس بڑی تو اس کو بھی ہم نے بشارت دی ساکھ سے یعنی پہلے ابراہیم علیہ السلام کو بشارت رہی تھی اس کی بیوی نے وہ سنا اور ہنس پڑی تو اس کی بیوی کو بھی بشارت دی وہ اشکال ختم ہوا ایک عالم جاہز یہ بہت بڑا عربی دان تھا اور آٹھ سو سال پہلے اس نے لکھا ہے کہ میں عرب گیا تو ساری عربی انہوں نے بگاڑ دی ہے صرف آزان اور نماز وہ عربی میں پڑھتے ہیں وہ بہت بڑا عالم تھا عربی کا عربی زبان کا لغت کا تو اس نے لکھا ہے وضاحت اے حاضت اس کی ایز آئی ماواری بیماری آئی لیکن یہ بات غلط ہے فرا کہتے لم اسما ذالک من العرب یہ کبھی ہم نے عرب ملکوں میں عربوں سے نہیں سنائے ہے اور جائز نے اپنے طرف سے جملہ بنا دیا یقل کل عرب ارنب اذا حاضت حالانکہ عرب کا مقولہ نہیں اس نے اپنے طرف سے یہ بنا دیا یہاں ذائقت بھی معنی حاضت نہیں بلکہ زیٹ اپنی مانی پیے تفریح بشارت پہ ان بشارت کا تذکرہ سورہ زاریات میں کہ بشارت دے رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کو اس کی بیوی نے جب بشارت سنی فَزَائِقَتْ فَبَشَرْنَا عَبِسَاتُ وہ ہنس پڑی تو اس کو بھی بشارت دی اساق سے اساق کے ساتھ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ بیٹھا دے گا اساق اسی طرح ایک اشکال حل ہوا کہ ذائقہ تہذیب تفریح محضوب پر بشارت پر دوسرا اشکال کہ ابراہیم علیہ السلام نے دل میں ڈرا اور انہوں نے کہا لا تخف تو کیا یہ دل کی بیت کو جانتی تھی ان کو پتا تھا کہ انہوں نے کہا کہ مت ڈرو نہیں نہیں سورت حیجر آج نمبر اکاون نکالیے تو یہ اشکال بیان ہو جائے گا سورت الحجر آج نمبر نکالیے پارا نمبر چودہ نمبر اکاون سورة الحجر وَنَبِعُ مَنْ ذِفِ إِبْرَاهِيمِ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا وَنَبِعُ مَنْ ذِفِ إِبْرَاهِيمِ ایتا خالیہ علی فکالو سلاما اور خبردار کر دو ان کو نعمانو سے ابراہیم علیہ سلام کیے ایتا خالو علی جب ان کے پاس فقانو سلاما تو کہا انہوں نے فرشتوں سلام السلام علیکم قال لام ان گم و جنون اب ادھر عبارت معذوف ہے فَقَالُوا سَلَامًا اب ادھر عبارت معذوف ہے وہ عبارت جو سرحود میں ذکر ہے کالو سلامہ فمال آئے تسلی مِنُمْ خا و اوجس من خیفا قال انا من ام وجلون ابھی عبارت اٹھا لیں قال انا من ام وجلون ادھر سورہ ہود میں یہاں تک ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وعلیکم السلام کہا فما تو فما لبس انجا بھی لنا نیزو فلما رأيت يوم لا تسل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفا اور دل میں ڈر گیا ان سے پھر منہ سے کہا کالا انا منکم وجلون وہ ادھر دکھائے کالا انا منکم وجلون کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ یقینا ہم کو تم سے خوف آتا ہے کہ لا توجل کہا انہوں نے مت ڈرو انہا نبشر کر دو علیم اب یہ تینوں جگہوں کو اکٹھا کر لے سورہ سورہ الحجر سورت الزاریہ تو اشکال دونوں حل ہو جائیں گے اب واقعہ آئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے ابراہیم علیہ السلام نے بنا ہوا بچھڑا ان کے سامنے رکھ دیا ان کے ہاتھ اس کو نہیں لگ سکتی تھی وہ نہیں کہتی تھی تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈر آ گیا اور ان کو کہنے لگا کہ ہم آپ سے ڈر گئے انہوں نے کہا کہ مت ڈرو تالا کی طرف سے آئے ہیں تمہیں بشارت دینے کے لیے جب یہ بشارت دے رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کو تو اس کی بیوی دوڑ کے آئی اور اس نے دریچہ اور کھڑکی میں کام رکھا تو اس نے بھی وہ بشارت سنی جب اس نے بشارت سنی تو ہنس پڑی تو فرشتوں نے اس کو بھی بشارت دی اب پورا واقعی ہی ہوا اب اس میں وہ دونوں اشکال ختم ہو گئے ایک اشکال یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دل میں ڈر دل میں ڈرا تو فرشتوں نے کہا مت ڈر تو کیا فرشت عالم الغیب تھی نہیں دل میں ڈرا اور منہ سے کہا انا منکم وجلون قالوا لا توجل ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کری تھی ہنس پڑی تو بغیر کسی سبب وہ ہنس رہی تھی کوئی پاگل تو نہیں تھی اللہ تو کیوں ہنسی تھی انہوں نے بشارت دیا ابراہیم علیہ السلام کو بیوی نے سنا تو بشارت سن کے آنس پڑی خوشی کی وجہ سے تو فرشتوں نے اس کو بھی بشارت دی اب القرآن یفسر سرو بازو بازا قرآن میں ایک جگہ اشکال پیدا ہوا دوسری جگہ اس کی حل پیدا ہوئی وہ مسئلہ حل ہو گیا تو سب سے بہترین تفسیر حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے تفسیر القرآن بالقرآن دوسری ہے تفسیر القرآن بالحدیث ہماری دروس میں ہمارے شیخ حضرت شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طائر نور اللہ مرقبہو وہ زیادہ زیر زور تفسیر القرآن بالقرآن پر پہ لگاتی تھی اور اسی وجہ سے دوران درس وہ تائیدات پیش کر دیتے قرآن کریم میں طلبا اس کو تائیدات کہہ دیتے اور لکھ دیتے فلاں صورت کا آیت فلاں صورت کا آیت فلاں سورت یہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے اور شیخ القرآن میں اس پہ زیادہ زور لگاتے تھے تفسیر القرآن بالقرآن عام اور حافظ ابن کثیر رائے اللہ نے بھی لکھا ہے کہ سب سے بہترین تفسیر تفسیر القرآن بالقرآن ہے دوسرے تفسیر القرآن بالحدیث بعض مقامات بھی جب آپ تفسیر القرآن بالقرآن نہیں کر سکتے تو ادھر تفسیر القرآن بالحدیث ہوگا کیونکہ حدیث یہ بھی اللہ تعالی کے طور سے وہی ہے پیغمبر پاک لیکن وہی مطلوع نہیں اور تیسری قسم کی تفسیر تفسیر القرآن بے اقوال صحابہ کیونکہ صحابہ کرام رضان اللہ علیہ مجمعین نبی علیہ السلام و سلام کے ہم نشین تھے ان کو دیکھا تھا اس بھی ایمان لایا تھا اس کے ساتھ ہم نشینی کی تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے بہت کچھ سنا ہوگا دیکھا ہوگا اور چوتی قسم کی ہے تفسیر القرآن بی اقوال التابعین کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا خیر القرآن کرنی اللذی برست فیہم ثم اللذین نہیں ثم اللذین میں تو تابعین جو تھے وہ اس امت میں ماں باپ کے نسبت بہترین لوگ تھے تو چوتھی قسم کی اور و القرآن بھی اقوال تابعین ہو اب جب آپ تفسیر کرتے ہیں قرآن کریم کے تو اسی انداز میں ہونا چاہیے دوسری بات یہ کہ تفسیر القرآن میں فام الالفاظ یہ ضروری ہے کبھی کبھار ایک لفظ لغوی معنی پہ استعمال ہوتا ہے اور کبھی شرعی معنی پہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کبھی کبھار ایک لفظ ایک جگہ ایک معنی اور دوسری جگہ پہ اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے جیسا کہ لفظ امت تو لفظ امت ایک جگہ ایک معنی ہے دوسری جگہ دوسرا معنی وہ جگہ لے امت امن سے اسکول امت کا معنی ہے جماعت ادھر لوگوں کی ایک جماعت دے گی جو اپنے بیڑ بکریوں کو پانی پلا رہے تھے وہ لے امت ان سے اور امت میں مانا ایک مضبوط شخص ان ابراہیم امت ام کان تن تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک جماعت تھی جماعت نہیں یا امت کا مانے مضبوط شخص تکڑا شخص ابراہیم علیہ السلام ایک مضبوط شخصیت تھی اسی طرح امت بمانا ٹائم اور مدہ ہاں، ودا کر بعد امت سورہ یوسف میں ان کو یاد آیا بعد امتن یعنی کچھ ٹائم کے بعد کچھ مدت کے بعد ادھر امت بمانا ہے مدت اور ٹائم تو یہ جاننا چاہیے کہ ایک لفظ ایک جگہ پہ اس کا ایک معنی مراد ہے دوسری جگہ پہ دوسرا معنی مراد ہے تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے تفسیر میں اسی طرح اسباب النزول مغسرین لکھتے ہیں نزلت فی گزا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس اس واقعی کے ساتھ آیات خاص ہے العموم لفظ لال خصوص سبب کہ سمجھ مطلب ابھی جال ابو جال کے بارے میں نازل ہوا تو بس ابو جال کے ساتھ خاص ہوا اب نکالے قرآن سے پھر جنت کے آیات صحابہ کے بارے میں تو تمہارے لیے گیا رہ گیا نہیں اس وقت اس آیت کا مزدا کا جہل تھا اس وقت اس آیت کا مزدا ہوا کیا تھا اب اگر ایسی حالت آئی تو اس واقعے کے بارے میں بھی آیت ہوگی اس کا مطلب یہ ہے نزلت کی کا یعنی اس وقت مزدا ہوا کیا تھا اب اگر ایسا کوئی واقعہ آئی تو اس آیت کا مزدا یہ واقعہ ہوگا اللہ سے ہو میرا منسوخ ہو کل ہم نے اس کی تفصیل کی تھی اسی طرح قرآن کریم میں جب آپ تفصیل کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ آپ دیکھیں کہ کسی تفصیل میں یہ صحیح بس یہ تفصیل میں لکھا گیا ہے تو تم بھی کہتے رہو نہیں تفصیل مختلف قسم کے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تفسیر لکھی ہے لیکن ان کے عقائد ٹھیک نہیں روادی نے بھی تفاصیر لکھے ہیں نے بھی تفاصیر لکھے ہیں تو ایسی بات نہیں کہ بس آپ تفسیر میں دیکھ رہے وہی کچھ کہیں جو اس نے لکھا ہو مفسر کے حالات کو بھی جاننا چاہیے موضوع آنا شیخ القرآن نور اللہ عمر کروں نے بڑا کمال کیا ہے انہوں نے کتاب لکھا نیل سائرین فی طبقات المفسرین اور جناب رسول اللہ علیہ وسلم اول مفسر قرآن سے لے کر اس صدی تک جتنے مفسرین گزرے ہیں ان کا بایو ڈاٹا ان کے احوال ان کی تاریخ لکھی کیونکہ وہ شیخ و قرآن فرماتی تھے کہ اس ملک میں مصیبت یہ تھا کہ جب کتاب میں کوئی چیز دیکھتے تھے تو بس کتاب نے لکھا ہے یہ تمیز نہیں کر سکتی تھی کہ یہ مصنف جس نے کتاب لکھا ہے اس کا عقیدہ کیسا تھا اور یہ بندہ کیسا تھا تو اور شیخ القرآن نے کتاب لکھا نیل سائرین فی طبقات المفسرین طبقات المفسرین پہ داودی نے بھی کام کیا ہے قرونی بھی لکھے ہیں لیکن شیخ القرآن کی طبقات المفسرین کا نظیر اور مقابل نہیں مل سکتا اور اس میں کمان نہیں کیا ہے کہ جب مبصرین کے حالات لکھتے ایک صدی کے مبصرین کے حالات اور جب دوسری صدی آتی ہے تو حضرت شیخ اور قرآن ایک انوان اور ایک ٹاپک رکھتے ہیں القرن اور پھر اس کے نیچے حالات لکھتے ہیں کہ پہلے قرن میں تفسیر اس انداز پہ لکھا جاتا تھا اب اس کے بعد اس انداز پر لکھا گیا اس کی وجہ کیا ہے تو حضرت شیخ القرآن وجوہات بیان کرتے جو دوسرے طبقات المفسرین میں نہیں وہ کتاب عربی میں تھا پھر اس کا اردو ترجمہ کیا گیا اور اردو ترجمہ بھی میں نے چپایا دو دفعہ چپایا ختم ہوا اب شاید چند اس کے ہوں گے لیکن وہ کسی مفسر کے لیے بیان کرنے کے لیے بہت ضروری ہے اس کا مطالعہ اگر اس کا مطالعہ نہ کرے اور وہ کر کرتے رہے اس کو یہ پتا نہیں لگا کہ میں تفسیر کا حوالہ دیتا ہوں یہ تفسیر والا کیسا تھا تو وہ تفسیر کا حوالہ دے گا آج کل تو ہر ایک شیخ القرآن بن جاتا ہے شیخ القرآن بننا اتنا آسان نہیں شیخ القرآن اگر شیخ القرآن مولانا اللہ محتاؤ تھی ہم تو ان کی نقل کر رہے ہیں شیخ القرآن اسی دور میں بس وہی تھے باقی نقل کر رہے ہیں ان سے تو نیم شاعرین بھی طبقات المفسرین اس کا مطالعہ کسی بھی مفسر کے لیے نہایت ضروری ہے تاکہ اس کو پتہ لگے کہ تفسیر کس قسم کا ہے بعض مفسری نے تفسیر لکھی ہے معنی کے اعتبار سے جو معنی کی وضاحت کرتے ہیں مثلا تفسیر مدارک امام نصفی کی اسی طرح نجزی کی تفصیل وغیرہ نجوزی کی تفصیل وغیرہ کچھ مفسرین نے تفصیل لکھی ہے احادیث کے اعتبار سے جیسا کہ عابد ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وغیرہ کچھ مفسرین ایسے ہیں جنہوں نے ناوی تحقیق کے لیے تفصیل لکھی جیسا کہ عراب اور قرآن وغیرہ کچھ مفسرین ایسے ہیں جنہوں نے احکام کے اعتبار سے تفسیر لکھی جیسا کہ احکام القرآن مغل جساس کا احکام القرآن عربی کا اور دوسروں کا کچھ مفسرین ایسے ہیں جنہوں نے فقی اعتبار سے تفسیر لکھی فقہ کے مسائل کا استنباط اور اس کی وضاحت جیسا کہ علامہ کرتبی وغیرہ اور اسی طرح ہمارے وہ قرآن وغیرہ جنہوں نے لکھے اور اس میں فقی تحقیق کی ہے شیخ القرآن کی تفسیر یہ جامع تفسیر تھی اس میں ساری چیزیں قرآن کریم کی علوم کے متعلق جیسا کہ البرحان میں علامہ زرکشی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں سات ہزار سات سو کچھ اوپر علوم ہے ہر شیخ القرآن نور اللہ عمرے ہر ایک کی طرف اشارہ کیا اور بڑی اختصار کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ یہ آپ اور تفاصیر پڑھ لیں اور پھر شیخ القرآن کا درس سن لیں تو تمہیں پتہ لگے گا اور میں تو ان کا نقل کر رہا ہوں میں اپنے آپ کو شیخ القرآن نہیں کہتا اور میں اس کا لائق ہوں لیکن شیخ القرآن نور اللہ عمر قدرونی جس انداز میں تفسیر کیے یہ جانتا ہوں کہ اس طرح تفسیر آپ کو کسی اور جگہ نہیں ملے گا اور اللہ کا کرم تھا ان پر وہ ایک الہامی علم تھا اللہ تعالیٰ نے اس میں مہربانی کی تھی اور ان کا شوق اور ان کا مزاج قرآن کریم کی تفسیر اور احادیث کی وضاحت کی تھی ہاں شیخ القرآن جب احادیث پڑھاتی تھی اس کا ایک اور مزہ ہوتا تھا اور میں نے خود اور اچھے سے سن لے اس کے بعد مفسر کا حوالہ دیتے رہے ایسے نہیں کہ بس آپ تفسیر میں دیکھ لیں پتہ نہیں لگتا کہ تفسیر کس نے لکھی ہے تو شیخ القرآن اللہ عمر کی تفسیر کی خصوصیت یہ تھی کہ پانچ باتوں کا بڑا اہتمام کرتے تھے پہلی بات یہ کہ حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرکز ایک سورت کا ربط دوسری سورت کے ساتھ کہ اس سورت کا ربط اور اس سورت کا تعلق پہلی سورت کے ساتھ کیسا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ربط کی ضرورت نہیں کیونکہ آیات قرآن مختلف موقعوں پہ نازل ہوئی اس موقعوں کی مناسبت کی وجہ سے لیکن یہ بات صحیح نہیں قرآن کریم جس طرح ہماری سامنے پڑی ہے اس طرح قرآن کریم لوگ محفوظ میں بھی پڑا تھا اور قرآن کریم کا اس طرح اول سورت الفاتحہ پھر سرح بقرہ پھر سرح آل عمران پھر نساء پھر مائدہ اسی انداز میں قرآن کریم لو محفوظ میں بھی پڑھا تھا اور قرآن کریم کی ان صورتوں کے درمیان ربط اور تعلق یہ ضرور ہے کیونکہ عام انسانوں کی باتوں میں اگر ربط نہ ہو تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا اور مخاطب اس سے مستفید اور متنظر نہیں ہوتا تو قرآن کریم کی آیات میں ربط کیوں نہ ہوگا اس ربط کا اصل باغی کی صورت کی مضامین کا اس ربط سے معلوم ہوتی ہے اور اسی پہ بہت ساری علماء نے <clears throat> ذکر کیا ہے اور کچھ علماء نے اس کے طرف اشارے بھی کیے جیسا کہ البرحان بھی مناسبت ترتیب شہر القرآن اسی طرح البرحان کی مناسبت تردیب سوار القرآن شیخ برحان الدین البقائی نے لکھی ہے نظم و کی تناسب آیات و سور اسی طرح شیخ القرآن نے سمت الدرر فی ربط الآیات و سور و وان مختصر لکھا اور اس میں روابط کی طرف اشارہ کیا کہ ایک سورت کا دوسری سورت کے ساتھ ربط ایک سورت کا دوسری سورت کے ساتھ تعلق کی دوسری سورت کے بعد کیوں رکھا اس کے درمیان مناسبت اور ان کے درمیان تعلق اسی وجہ سے علماء لکھتے ہیں کہ اکثر مفاد سور کے فائدے اکثر صورتوں کے فائدے وہ ترتیبی سور میں مناسبات سور میں کہ صورتوں کے درمیان جب آپ مناسبات اور ربط پیش کرتے ہیں تو اسی فائدے ظاہر ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرکز آئندہ سورت کا ربط ما قبل کے ساتھ بیان فرماتے تھے دوسرا سورت کا دعویٰ کبھی اسے تعبیر کر دیتے محور سورہ کبھی تعبیر کر دیتے حدت سورہ کبھی تعبیر کر دیتے دعوت سورہ یعنی اس سورت کا اصل مقصد کیونکہ صورت میں واقعات بھی ہوتے امثال بھی ہوتے دلائل بھی ہوتے تو واقعات مقصود ذات نہیں امثال مقصود بے ذات نہیں دلائل مقصود بے ذات نہیں یہ واقعات یہ امثال یہ دلائل کسی مقصود کے لیے قرآن کریم نے ذکر کیا وہ مقصود کیا ہے تو وہ سورت کا مقصد سورت کا دعویٰ ہر شیخ القرآن بیان فرماتے تھے تیسرے درجے میں حضرت شیخ القرآن سورت کا خلاصہ بیان فرماتے تھے کہ سورت کا خلاصہ کیا ہے نچوڑ کیا ہے زبدہ کیا ہے جس کو مکن کہا جاتا ہے دودھ سے مکن نکالتے ہیں تو سورت کا خلاصہ اور پھر اور شیخ القرآن چھوٹے نمبر پہ تقسیم صورت علا مضامین یہاں بیان فرماتے تھے کہ سورت اپنے مضمون کے اعتبار سے کتنے میں تقسیم ہے اور اس کے بعد اگر شیخ القرآن مشکلات سورہ بیان فرماتی تھی کہ یہ سورت میں مشکل جگہ کون کون سی ہے اور اس کا حل کیسا ہے مفسرین نے کیسے حل ہے اور اگر انہوں نے حل کیے تو میں بھی اس کو حل کر رہا ہوں کس طریقے سے حل کر رہا ہوں اور پانچویں نمبر پہ آؤں شیخ القرآن پر لفظی ترجمہ پڑھاتے تھے یہ خصوصیت تھی حضرت شیخ القرآن کی کہ ہر صورت کے ابتدا میں پانچ باتوں کا اہتمام کرتے تھے رد صورت بما قبلہ دعوت صورت والتقسیم صورت باعتبار المضامین اور پھر امتیازات اور اس کے بعد مشکلات اسورہ اور پھر اس کے بعد اور شیخ القرآن قرآن کریم کا ترجمہ پڑھاتے تھے ان کے چند مثالیں ہم پیش کرتے ہیں سورة الفاتحہ سے چونکہ سورت الفاتحہ سے پہلے کوئی صورت نہیں تو اس صورت کی تقدیم کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے پہلے ایک چھوٹی سورت جو سات آیات پر مشتمل ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سورت لایا اس کی وجہ کیا ہے اس کے بارہ وجوہات ایک درجن وجوہات اگر شیخ القرآن نے سمت الدرار میں لکھے ہیں میں اسے ایک دو بیان کرتا ہوں یہ کہ قرآن کریم میں اہم مضامین چار ہیں پورے قرآن کریم میں اہم مضامین چار ہیں اس بات التوحید توحید اس بات الرسالت رسالت صداقت الكتاب اور ایمان بالآخرت اور ان چاروں مضامین صورت الفاتحہ میں ذکر ہے تو گویا کہ اجمال ہے اور باقی قرآن کریم اس کی تفصیل ہے وہ چار مضامین کیسے ذکر ہے پہلا اس بات توحید تو ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا خمسہ کے ذریعہ اللہ کے اسمائے خمسہ پہلائے الحمد للہ رب العالمین للہ پہلا اللہ کا صفت اللہ کا نام اللہ دوسرا رب اور تیسرا اللہ چوتھا الرحیم اور پانچواں مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ کے پانچ صفات ذکر کیے اور اسے اس بات التوحید الحمد للہ کا لائق صرف اللہ ہی ہے اسی کی ہم و سنا کہتے ہیں رب العالمین روبیت اللہ کی صفت مالک یوم الرحمن الرحیم ہم مہربانی میں کرنے والا خاص میں کرنے والا ہے الرحمن وزف عالان میں منع عمومیت کا الرحیم اروحیم وزف میں منع خصوصیت کا اللہ کی عام میں ہے ہر چیز کو اس کے زندگی گزارنے کے طریقے سے کائے ہیں ہر ایک حیوان کو انسان کو دمور کو خوش کو رزق دیتا ہے اور مہربانی ہے اور خاص مہربان ہے مومنوں پر جن کو جنت نصیب ہوگا اور جن کو ایمان نصیب ہوئی یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے مالک یوم الدین مالک روز جزا کا اس سال میں اس بات توحید دوسرا اس بات رسالت تو اس صورت میں اس بات اور رسالت کے لیے دس نقطے اس میں سے چند نکتے مثلا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے مناسب صفات خاص اللہ ہی کیلئے لیے ہے اب اللہ تعالیٰ کے مناسب صفات ہمیں پتہ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر محبوس فرمایا اور انہوں نے ہمیں سکھائی یہ دلیل ہے اس بات رسالت کا رب العالمین نے یہ دلیل ہے اس بات رسالت کا کیونکہ تربیت ربوبیت دو, دو قسم کے ہیں انسان دو چیزوں سے مرکب ہے ایک انسان کا بدن اور دوسرا انسان کا روح ہے بدن کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین سے گندم اگائی مکئی اگائی چاول اگائی اور بدن کی تربیت کے لیے ماں باپ کو انسان کے لیے بنائیے ماں باپ بنائیے اب روح کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام مبوس فرمائیے رب العالمین تو بدن کی تربیت بھی کرتے ہیں روح کی تربیت بھی کرتے ہیں بدن کی تربیت کیلئے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف اناج اگائیے ماں باپ کو انسان کے لیے دو بنائی تو روح کی تربیت کی لیے اللہ نے انبیاء علیہ مبوس مبو الرحمن الرحیم میں ہاں، ہم مہربان اور خاص ہیں اس کی ایک مہربانی ہے وما جاننا کا وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ بھی مہربانی ہے اللہ کی کیا اللہ نے پیغمبر کو مبوس فرمایا مالک یوم الدین اس میں بھی اس بات اور رسالت ہے مالک روز جزا کا تو اگر انسان کو جزا اور سزا دیتا ہے تو ہی دلیل ہے اس بات رسالت کا کہ اللہ نے پہلے پیغمبر بھیجیے کم سے زیادے تھے پنچ زیادے تھے جس نے پیغمبر کی تابداری کی اس کو جزا دے گا جس نے پیغمبر کی نافرمانی کی اس کو سزا دے گا وما کنے محذبین حتی نفس رسولہ سورہ بنی اسرائیل آت نمبر پندرہ میں وما کنے محذبین حتی نفس رسولہ ایا گنا بدو ایا گنستائین اس میں بھی اس بات رسالت کیوں ایا گنا بدو خاص تیرائی تیری عبادت کرتے ہیں تو عبادت اپنے عقل سے معلوم نہیں ہوتا مسلم ثبوت نے لکھا ہے فَإِنَّ الْعَقْلَ لَا تَسْتَقِلُ بِمَعْرِفَةِ الشَّرَائِعِ شریعت کو جاننے کے لیے آکل مستقل چیز نہیں تو آکل سے شریعت کیا کام معلوم نہیں ہو سکتی اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے پیغمبر بھیجا جائے اس نے اللہ کی عبادت کی طریقے سے کہا ہے اے دن سراط المستقیم میں اللہ صاحب قدم رکھ ہم کو سیدھی راہ پر تو سیدھا رائے پیغمبر کی اتباع اسی طرح دس ہیں اس بات اور رسالت کے صداقت الکتاب اس کے طرف بھی سورہ فاتحہ میں اشارہ ہے ایک دن المستقیم المست قدم رکھ ہم کو سرات المستقیم پر تو سرات مستقیم قرآن کریم مُسْتَقِيمًا مستقیم سرا نام اسی طرح اس بات القعامد کی طرف اشارہ ہے مالک یوم الدین تو چاروں مضامین جو قرآن کریم کی آسن مقصود تھی اس الفاتحہ میں ذکر ہے تو ای اجمال ہے اور باقی قرآن اس کی تفصیل ہے اجمال تفصیل پہ مقدم ہوتی ہے دوسری وجہ یہ کہ قرآن کریم مضمون کے اعتبار سے چار حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے پہلا حصہ سورت الفاتحہ سے لے کر سورت الانعام تک دوسرا سورت الانعام سے لے کر سورت القاف تک اور تیسرا ہے سورت القاف سے لے کر سورہ سبا تک اور چوتھا ہے سورہ سبا سے لے کر آخر تک ہر عیسے کا ابتدا الحمدللہ سے ہوتا ہے فاتحہ میں ابتدا میں کہا الحمدللہ الحمدللہ سورت اللہ میں ابتدا میں لکھا الحمد للہ ہو سورت الکا کی جدام لکھا الحمد للہ ہو اور سورئی سبھا کی ابتدا میں لکھا الحمد للہ ہو ہم آخری ایسے میں سورج سبا میں بھی ابتدا میں الحمدللہ للہ اور سورے فاتح میں بھی الحمدللہ گویا کہ پانچ سورت قرآن میں مسطر الحمدللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ نام تک ایک مضمون کو اہم بنا دیا اور باقی زنن ذکر کیے وہ مضمون تھا خالق لیکن اللہ اللہ تعالی ساری چیزوں کا خالق ہے دوسرے حصے میں اہم مضمون تھا کہ لکل شئیم ہوا اللہ ساری چیزوں کا مربی اللہ تعالی ہے اور تیسرے حصے میں اہم مضمون ہے مبارک فی کل ہوا اللہ ہر چیز میں برکت ڈالنے والا صرف اللہ ہی ہے اور دوسرے مضامین جمع ذکر کیے اور چھوٹے حصے میں دو مضامین ہیں اسی وجہ سے دو صورتوں کو مصدر کیا الحمدللہ کے ساتھ سبا اور فاتح دو مضامین اور دو اہم مسئلے ہیں پہلائے آئے اس بات اور قیامت اور دوسرا مسئلہ ہے نفی شفاعت رہی کہ زبردستی اللہ سے کوئی چڑانے والا نہیں ان چاروں مضامین کو پانچوں مضامین کو قرآن کریم میں سورہ فاتحہ میں اشارے ہیں پہلا مضمون تا خالق لکل شرن ہوں اللہ اس کی طرف سورہ فاتحہ میں اشارہ ہے الحمد اللہ تعالیٰ کے مناسب صفات اللہ ہی کیلئے لیے میں الحمدللہ کہتا ہوں اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ خالق لکل شو ہے جب وہ خالق ہے ہمارا تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ دوسرے حصے میں اہم مضمون تھا مربی لکل گلی شو اللہ تو سورہ فاتحہ میں اس کی طرف اشارہ رب رب نان تیسرے حصے میں مضمون تھا مبارک بھی کل شین اللہ اس کی طرف اشارہ الرحیم میں ہم مہربانی کرنے والا اور خاص مہربانی کرنے والا ہے برکات ڈالنے والا ہے اور چھوٹے حصے میں دو مضمون تھے اس بات القیامت اور نبی شفاعت قہری تو اس کی طرف اشارہ مالک یوم الدین میں مالک روزی جزا کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزی جزا آنے والا اس بات القیامت اور مالک اللہ ہی ہے اور کسی کو اختیارات نہیں دیے اور نہ اللہ سے کوئی اختیار لینے والا ہے تو پورے قرآن کریم کی طرف اشارہ دفرو سورت الفاتحہ میں اسی وجہ سے یہ اجمال اور باقی قرآن کریم اس کی تفصیل ہے اور اگر آپ تفصیل چاہتے ہیں تو پھر حضرت شیخ القرآن کے سمت درم کا مطالعہ کریں اور میں نے اردو زبان میں سورہ فاتحہ کا جو تفسیر لکھا ہے ہم کتوب کو دانیا کی تفسیر صورت علوہ کیا دو دفعہ چپ چکا ہے اب پھر نہ آبے انشاءاللہ پھر چپائیں گی اس میں وہ بارہ وجوہات میں نے اردو زبان میں لکھے ہیں اور باقی کتابوں میں بھی ہم نے لکھے ہیں اسی طرح سورت الفاتحہ کی وجہ تقدیم و تراجم اور رضیت التراجم تراجم میں بھی امی امان نے لکھی ہے سورت کا دعویٰ دعویٰ سورہ اس بات و توحید اصل مقصود ہے توحید ثابت کرنا اور دعویٰ ہے الحمدللہ اللہ تعالی کی مناسب صفات اللہ ہی کی لیے اسی طرح امتیازات سورہ تو اس سورت کی بہت سارے امتیازات ہیں جس کا تفصیل سے سورہ فاتحہ میں ذکر ہے اور القطف الدانیہ میں میں نے لکھے ہیں اور ذکر کیے ہیں تقسیم سورہ تو سورت الفاتحہ تین ایسوں پر مشتمل ہے کتنے کتنے تین ایسوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ ہے آج نمبر تین تک دوسرا حصہ ہے آج نمبر پانچ تک اور تیسرا ہے آخر تک پہلے حصے میں اللہ تعالی کے صفات وہ آیات جو جس پر عقیدہ رکھنا چاہیے جو اعتقادی ہے اس پر عقیدہ رکھنا چاہیے پھر عملی بیان شروع ہو جاتا ہے لڑکے جو قرآن پڑھتے اور عمل نہیں کرتے تو سارے قرآن پہ عمل نہیں کچھ عقیدہ بھی رکھنا چاہیے لیکن ان کا تعلق تو عمل کے ساتھ عقیدی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں اسی وجہ سے عقیدی کا ذکر نہیں کرتے حالانکہ قرآن میں سب سے پہلے عقیدی کا ذکر کہ سب سے پہلے وہ آیات پہلے جس میں عقیدی کی اصلاح ہو وہ الحمد للہ یا کچھ لوگ مانا کرتے ہیں بلکہ اکثر الحمد تعریف اللہ ہی کی لیے لیکن اس معنی پہ اعتراض میں کرتا ہوں جواب کہتے ہیں کہ سب تعریف اللہ کی لیے تو تعریفوں میں سے ایک تعریف یہ ہے کہ فلاں اچھے اولاد والا ہے فلاں کی اولاد بڑی اچھے اخلاق والے ہیں یہ بھی تعریف ہے یہ تعریف تو اللہ کے لیے مناسب نہیں اصل میں تعریف تین قسم کا ہے ایک ہے صفات تین قسم کے ہیں ایک وہ صفات ہے جو بندی کے مناسب ہے اللہ تعالی کے مناسب نہیں جیسا کہ فلا اچھی اخلاق والا ہے فلاں کی بیٹی بڑی اچھی ہے بڑی خوش اخلاق ہے بڑی تابدار ہے یہ صفات صرف بندوں کے لیے اللہ کے لیے مناسب نہیں دوسری وہ صفات ہے جو خاص اللہ کے لیے ہے بندوں کے لیے مناسب نہیں جیسا کہ حاجت روا بغیر اسواد ظاہریہ حاجت پورا کرنے والا عالم الغیب متصرف الامور ایسی صفات جو اللہ کے لیے خاص ہے بندوں کے لیے مناسب نہیں اور تیسری قسم کے وہ صفات ہے جو ایک حیثیت کے لیے اللہ کے لیے اور دوسرے حیثیت سے بندی کے لیے بھی جائز ہے جیسا کہ سمیع سننے والا سمیع اللہ بھی ہے سمی بندہ بھی ہے لیکن بندہ اسباب کے ذریعے سنتا ہے اللہ بغیر اسباب کے بصیر بندہ بھی ہے بصیر اللہ بھی ہے لیکن اللہ بغیر اسباب کی ہے اور انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے بصیر ہے قرآن میں کبھی اللہ کے لیے سب ذکر کیا جاتا ہے کبھی بندوں کے لیے شکور بندی کے لیے بھی اللہ کے لیے بھی لیکن جب شکور اللہ کسی بتائے تو مانا قبول کرنے والا بندی کے لیے آئے تو مانا یہ تابدار حیثیت جدا جدا ہے اب اگر آپ یہ کہیں کہ سب تعریف ہے تو اس میں وہ صفات بات بھی آ گئی جو بندی کے لیے مناسب اللہ کے لیے نہیں اور دوسرا کے لیے لانے لانے جا رہا ہے اور صحیح سند نے لکھا ہے کہ لام جارہ اختصاص کے لیے تو پھر سب تعریف خاص اللہ کے لیے تو سب تعریفیں تو خاص اللہ کیلئے لیے کچھ تعریف انسانوں کیلئے لیے اسی وجہ سے ہم مانا کرتے ہیں علی نام آدیے اور موہود اس کے ساتھ اسے بات ہے جو اللہ کے مناسب ہیں اللہ لام جار روحا تفصیل کے لیے ہوئی اسپتال ہے تو مانا آئیے الحمد اللہ اللہ کے مناسب سے بات خاص اللہ ہی لیے رب العالمین جو پانے والا محلوقات کا الرحمن الرحیم آج میرا بانی والا ہے اور خاص میرا بانی والا ہے مالک یوم الدین مالک ارد جزا کا یہاں تک عقیدے کا ذکر ہے ان آیات پر عقیدہ عقیدے میں رکھنا چاہیے کہ الہ اللہ ہی اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں اور صفات عمیہ ان کے لیے ہیں رب العالمین اللہ رحمان و رحیم اللہ مالک اللہ اب آگے عملی آیات شروع ہو گئی اب ان آیات کو دوسرے حصے میں بندوں کی آجزی مخلوق کی آجزی اور مخلوق کی ضرورت جس کسی سے مانگتے ہوئے پہلے اس کی صفت کر لو تو تم نے اللہ کی صفت کی اللہ کے صفت بیان کیا اب آج اس بانگ کے اللہ تعالی سے مانگو ایا گنا ایا گن سائی ایا گنا بدو اے اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتی ہے ایا گنا بدو اصل میں نا بدو کا ترکہ کو مقدم کر دیا اور تقدیم وہاں کو تاخیر یوجب الحسرہ والاستحساس تو حسر اور احتساس کا معنی یہ ہوا ایا گنا بدو ہم تیری ہی عبادت کرتے اور دوسروں کی عبادت نہیں کرتے تفصیل احتساس کا معنی عبادت تین چیزوں سے مرکب ہے اور اس کی تفصیل میں نے پہلے دروس میں کی ہے <clears throat> مانا یہ گنا بدو ہم تیری ہی عبادت کرتے اور دوسری ہی مدد مانگتے دوسروں کی میں عبادت کرتے میں ان سے مدد مانگتے ہیں تو نماز میں آپ نے ہاتھ باندھے قبلہ رخ کرے وضو کیا ہوا ہے مسجد کے اندر ہیں اور کہتے یا کا نابدو یا کا نستعین اور جب باہر نکلتے ہیں وقت تمہیں یہ پتا بھی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں الذین من سلاسا ہوں تمہیں اپنے نماز کا بھی پتا نہیں نماز میں کہو عیا کا نا بدھو ایا پھر ہمارا اور پراتی سر پہ اٹھا کے بابا کے دربار میں لے جاتی ہو نظر نیاز منت اور ممی دوسروں کے نام بھی دیتے ہو تو نماز میں تم نے کیا پڑھا تمہیں نماز کا پتا ہی نہیں گنا بدو ایا گنا سائن جب آپ نے آپ کو آجز بنا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے اب مانگو مانگو اللہ سے اے دن سرات المستقیم مانگتے ہو تو پھر قیمتی چیز مانگو بہترین چیز مانگو اور وہ سرات مستقیم ہے وہ مانگو جو تمہیں میسر ہوگا تمہیں خوشی ملے گی دنیا کی اور آخرت کی ایک دن سرات المستقیم میں اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ سرات مستقیم پر یعنی قرآن کریم پر یعنی آپ کی عبادت پر یعنی پیغمبر کی تابداری پر تو نماز میں ہی کہتے ہو اور پھر تمہارے پاس قرآن کریم سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں تمہارے پاس قرآن کریم سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں تمہارے پاس قرآن کریم سننے کے لیے ٹائم نہیں تو یہ نماز میں تم کیا پڑھتے ہو ایدن سراط المستقیم سکول اور کالج میں طلبہ کتاب میں سبق پڑھتے ہیں اس کو تیوری کہتے ہیں پھر اس کے بعد پریکٹیکل ہوتے ہیں پریکٹیکلی یعنی ہاتھوں سے جب وہ کہتے ہیں کہ آکسیجن یہ گیس ہے یہ ہوئے پھر سلینڈر رکھ کے وہ بناتے ہیں یہ آکسیجن ہے وہ جا رہا ہے اس طرح جا رہا ہے اس طرح جا رہا ہے تو پھر پریکٹیکل کر دیں اسی طرح تیوری آپ نے پھڑا ایک دن المستقیم اب پریکٹیکلی بھی اس کو دیکھ لیں کہ سراط مستقیم کن لوگوں کا راستہ ہے سراط اللذین انعمت علیہم یہ پریکٹیکل ہو گیا اللذین انعمت علیہم تیسرا حصہ اور اس میں لوگوں کی تقسیم کہ لوگ تین قسم کے ہیں ایک قسم کے وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے دوسرے وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا لیکن انہوں نے حق کو چوڑا صحیح راستے کو چوڑا اور غلط راستے پہ چڑھ گئے وہ مفضول نہ تیسری ہوئے جو جائل قسم کے لوگ امی ہے نہ سمجھے اور غلط رستے پہ جا رہے ہیں تو اب لوگ تین قسم کے ہیں ایک ہے وہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے دوسرے ہوئے جن پر اللہ تعالیٰ کی غزب ہے علم کے ساتھ ساتھ گمراہی پہ چل پڑے اور تیسری وہ جو ظالین ہے جائل قسم کے لوگ عوام ہے اور غلط رستے پہ جا رہے ہیں تو اب نماز میں آپ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالی کے سامنے کریے باوضو کریے ہاتھ باندھ کے کریے قبلہ رخ کریے اور آپ کہتے ہیں کہ لوگ تین قسم کے ہیں اللہ تعالیٰ ایک قسم والی جو ہے ہمیں ان کے رستے پہ چلا دے اور وہ دو قسم کی جو ہے ان کے رستے سے ہمیں بچا لے اور پھر جب نماز پڑھتے ہیں تو سارے اللہ کے دوست ہیں اور سارے ہمارے محبوب ہیں اور سارے ایک ہیں اور ہم افتراک نہیں چاہتے ہم اختلاف نہیں چاہے تم نے نماز میں کیا بڑا بڑا بخ نماز میں کہتے ہو کہ لوگ تین قسم کے اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایک قسم کے لوگوں کے رستے پہ چلا دے دو سے بچا دے تو دو اس تمہارا مطلب ہے کہ غلط پہ ہے نا تو نماز میں ہی کہتے بار کہتے اتفاق ہونا چاہیے اتحاد ہونا چاہیے سب مسلمان ہیں سارے ہمارے سر کی پول ہیں اس کا مطلب ہے کہ تم نماز کو نہیں پڑھ کہتے ہیں کہ نماز کا طریقہ سکھاتے طریقہ سکھا پہلے نماز سکھاؤ پھر طریقے سکھاؤ ان کو نماز کا مطلب معلوم نہیں ہو تم طریقے سکھاتے ہو تم ان کو یہ پتا حلال اور حرام کا پتا نہیں ہو تم کہتے ہو کہ کلمہ پڑھو اس طرح بیٹھو جب حرام پہ کلمہ پڑھے اور کھائے تو پھر اور بھی گمراہ ہو جائیں گے پہلے ان کو یہ بتا دو کہ برتن میں حلال رکھو حرام سے بچو پھر یہ بتا دو کہ لوگ تین قسم کے ہیں وہ ایک قسم کے جو ہے ہمیں ان کے رستے پہ چلا دے دو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے رستے سے بچا دے نماز میں ہی پڑھ رہی ہوں اور باہر جا کے کہتے ہوں ہمیں اتفاق ہونا چاہیے اتحاد ہو آپ لوگ لوگ بڑے اچھے ہیں لیکن ہم متشدد ہیں سختی کرتے ہیں لوگوں پہ رد کرتے ہو تم نماز میں کرتے ہو لیکن عربی میں تمہیں کچھ تو نہیں آتا اگر تمہیں سمجھ آتی تھی نماز کی تو تمہیں خود پتا لگتا تھا کہ تم بھی رد کر رہے ہو تو پھر ہمیں کیوں بدنام کر رہے ہو ادھر تین قسم کے لوگ ذکر کی پہلا سراط ذرا لہم ان لوگوں کے رات ہمیں چلا دو ہمیں ثابت قدم رکھو ان لوگوں کی جس پر آپ نے احسان کیا ہے انمتا لہم جن پر آپ نے انعام کیا ہے وہ چوران ذکر ہے من النبيين وصديقنا وشهدائي وصالحينا وحصنا أولئك رفيقا جو انبیاء صدیقین شعداء و صالحین وحسنا اولائک رفیقا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے رسطے پہ مضبوط رکھ کر ہمیں ان کے رسطے پہ ثابت قدم رکھ غیر علیہم نہ غضب کیا گیا ہو ان پر غیر المغضوب علیہم واہ قرآن کے اشارے دیکھ لیں ساتھ کہہ دیا غیر علیہم نہ غضب کیا گیا ہو ان پر یہ کیا کہا اگر تمہیں ایک یہودی کہے یار آپ لوگ مسلمان نماز میں دعا پڑھتے ہیں کہ اے دینا شراط اور مستقبل نام تعلیم ہمیں ان لوگوں کے پہ ثابت قدم رکھو جس پر آپ نے انعام کیا ہے تو ہماری اوپر انعام ہوا ہے نا تم قرآن میں نہیں پڑھتے یا بنی اسرائیل اسکرو نعمت اللہ کی انعام اے بنی اسرائیل یاد کر میری نعمت علیکم میں نے آپ کی اوپر نعمت یہ کی ہے تو ہماری اوپر نعمت ہوئی ہے نا تو پھر ہماری تابداری کر لو تو تمہارا کیا جواب ہوگا جب پنجیر کا پانی نہیں پیا وہ جواب نہیں دے سکتے اور جب آپ کا پانی پیا ہو جواب دے سکتے ہو آپ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے لیکن ساتھ اللہ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم میں غضب کیا گیا ہوں ان پر اور تمہاری اوپر غضب کیا گیا ہے وَزُرِبَتْ عَلَيْمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَا وَبَعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ تمہاری اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب کیا گیا ہے نعمتیں تو آپ بھی ہوئی تھی لیکن پھر تمہاری اوپر اللہ کی طرف سے غضب کیا گیا ہے اسی وجہ سے ہم آپ کے راستے پہ نہیں چلتے ہم آپ کے راستے پہ جانا نہیں چاہتے کہ تمہاری اوپر غضب کیا گیا ہے وہ برے بات آلے تو وہ بھائی من اللہ اس کا لان ہو گیا اور تیسرا فرقہ ونظالین اور پریشان ہو ملازوالین کیونکہ ہمرانو پریشان رہتی ہے کہتے ہیں ہم کس مولوی کی مان لیں ایک مولوی ایک طرف میں جاتے دوسرا مولوی دوسرے طرف میں جاتے ہیں ہم حیران کہ کس مولوی کی پیچھے ہم چلے ابھی یہ کہتے ہیں تو آپ ان سے پوچھ لیں کیا آپ چائے پیتے ہیں اس کے لیے گڑ خریدتے ہیں دکانوں سے کہتے ہاں ہاں جی اچھا ایک دکاندار کہتا ہے کہ میرے پاس بہترین گڑ ہے جسے بڑی اچھی چائے بنتی ہے دوسرا دکاندار کہتا ہے میرے پاس بہترین گڑ ہے تیسرا کہتا ہے میرے پاس ہے ریٹ بھی سب کا ایک ہی ہے تو تم کس دکاندار سے لوگے یا نہیں لوگے نہیں لیتے ہو تو جب لیتے ہو تو کس طریقے سے ایک سے تھوڑا سا گڑ اٹھا لیتے ہو دوسری سی تیسری سی اور پھر گھر جا کے گھر والی کو کہتے ہیں کہ اسے علائدہ علائدہ چائے بنا دو کس کی بہترین ہے اس کے لیے تو تمہارا عقل کام کرتا ہے دین کے لیے نہیں کرتا جواب امتحان دیتے ہیں تمہارا بیٹا امتحان دیتا ہے ایم اے کا یا کوئی کورس میں وہ امتحان دیتا ہے تو ایک بھائی کہتا ہے آپ اسلامیات میں ایم اے کر دیں دوسرا کہتا ہے انگلش میں ایم اے کا امتحان دیں تیسرا کہتا ہے پولیٹیکل سائنس میں امتحان دے تو تم کیا کہتے ہو کہ نہیں اس کو امتحان دینا ہی نہیں چاہیے کیونکہ بھائیوں کا اختلاف ہے گھر میں اختلاف ہے نہیں دیکھتے ہو کہ کون سے مضمون بھی اس کو اچھی جات میں لے گی نوکری میں لے گی اور اس کے لیے تگ کرتے ہو وہ تو آپ سمجھتے ہیں لیکن صرف دین کے لیے تک اداؤ نہیں کر رہی ہے ہاں قرآن سیکھو تمہیں خود پتا لگے گا کہ کون سی مولی حق پہ ہے اور کون سی مولی غلط راستے پہ جا رہا ہے یہ مولیوں کے زندگی چھوڑتے پر مولیوں کا اختلاف ہے اسی وجہ سے ہاں۔ تو پھر جب موریوں کے اختلاف کو بہانہ بناتے ہو تو پھر تو ساری چیزوں میں کون سی چیزیں دنیا میں جس میں اختلاف نہیں اونٹ استعمال کرتے ہو تو اس میں یہ نہیں کہتی کہ لوگوں کی کا اختلاف ہے ایک پارٹی کے بار میں پاکستان کو بھی مقام پہ لے جاؤں گا دوسرا کہتا ہے میں پاکستان کو ایسا کر دوں گا تیسرا کہتا ہے میں ہی کروں گا تو تم نے کبھی کہا ہے کہ سیاسی لوگوں کا استعمال میں کسی کو اور نہیں دیتا کہتے تم دور جھوٹ لگاتے ہو پیسے لگاتے ہو لڑتے ہو جگڑتے ہو انہوں اختلاف کو کوئی آواز نہیں دیتا جب شورا میں سوائے نکالتے ہیں ایک دوسرے کو جالی آتے تھے کہ ان کا اختلاف ہے میں بالکل سیاست میں حصہ ہی نہیں لیتا اس وقت اختلاف نظر نہیں آتا بازار میں دکاندار ہے ایک کہتا ہے میرے پاس افزا چیز ہے دوسرا کہتا ہے میری ریٹ کم ہے تیسرا کہتا ہے میرے پاس ہے ساری دکانداروں کا آپس میں اختلاف ہے تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ میں کوئی چیز نہیں دیتا کیونکہ دکانداروں کا اختلاف ہے اس وقت اختلاف نظر نہیں آتا مجھے ایسا کوئی چھ نکال دے ایسا کوئی عمل نکال جس میں اختلاف نہ ہو صرف دین کے میں نظر گوارا ہے کہ اس میں مولیوں کا اختلاف ہے اسی وجہ سے میں مولیوں کا مخالف ہوں مولیوں کا اختلاف یہ اپنی جگہ لیکن قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں تین قسم کے ہوں گے غیر سراج اور سراف امام تعلیم غیر المحدود نے مولم عاللی تین قسم کے لوگ تو سورت تین حصوں میں تقسیم ہے پہلے حصہ میں اللہ تعالی کی صفات دوسرے حصے میں انسان کی عاجزی اور انسان کی ضرورت اور تیسرے حصے میں انسانوں کی تقسیم تین قسم کے لے ہند اور زیادہ سورة البقرہ کا ربط سورہ فاتحہ کے ساتھ تو سورة الفاتحہ میں سوال ہوا ایک دن المستقیم تو سورة البقرہ نے اس کا ایک مصداد ذکر کیا سرات مستقیم کا ذالکل کتاب کی تب لارے میں بھی یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اسی لیے سورہ بکرہ سورہ فاتحہ کے بات لایا سرت الفاتحہ میں ذکر کیا ایا گنا صرف تیری ہی عبادت کرتے لیکن اس میں دلال ذکر نہیں کیے تو سورت البقرہ میں اسی مضمون کو آٹھ نمبر اکیس میں ذکر کیا یا پرفون امر عبدو ربکم ہے اور عبدو ربکم اور اس میں دلال ذکر کیے اسی وجہ سورج بکرا سورج فاتحہ کے بعد لایا سورت الفاتحہ میں لوگوں کی تین قسمیں ذکر کی سراط الذین امرت علیہم پہلی قسم بنا لے دوسری قسم میں بدالے ہندو اور تیسری قسم ظالین تو سورت البقرہ میں ان کے صفات اور احکام ذکر کی تھی اسی وجہ سے اس کے بعد لا منہ میں نے ان کے پانچ سے بات ذکر کی اول اللہ زینا یو دوسرا رہی کی تیسرا ومما سکنا مون کی فون میں چھوٹا اللہ زین منونا انزل ان سے نہیں لے کر پاج ابھی رہتی ہوں اور ان میں والے ان کی دنیائی اکموں روئی یگ حکم دنیائی ہوں ادائیگا نئے جانے والی ہوں میں بہت ابھی اگم اور گائیگا منموفی ہو ان میں ان کے ذکر کی جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا اور تم بھی گمراہ گئے یہود ان الذین کفروا سواؤ علیہم اعذر قوم لم تنذر لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبهم ما لا سمیم ولا شعر بشاوا ولا مذاق مزیم ان کی صفت ذکر کی ان کو بیان کرتے ہوئے یا نہیں کرتی کفرو تفرو کافر بڑا دے جو سطر حق کا اعداد ہے جس نے اعداد جنہوں نے ایمان کی وجہ سے ہم کو چھپایا وہ ہم پہ نہیں پانا یہ نہیں کہ کافروں نے اس کے بعد ایمان نہیں لایا اس کے بعد بھی بہت سارے کافر مسلمان ہوئے تھے کفرو کے کا مطلب یہ کہ حق کا ایمان ہے کیونکہ کفر کی کئی اقسام ہیں کفر انکار ہے کفر جہود ہے کفر نفاق ہے انہیں کفر سے مرا کفر عناد ہے جنہوں نے اور اماد کی وجہ سے کفر کیا وہ ایمان نہیں لاتے انما تنظروا من دوروں ذکرہ وحشی الرحمن بالغیب وہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں لیکن جو زمر پہ ہے وہ ایمان نہیں لاتے ختم اللہ والا خلیدی یہ ان کی دنیاوی حکم ان کے ساتھ کی ساری اسباب بند ہو چکے ہیں ختم اللہ وعلا خلیبی کیوں کبھی کبھار اگر گندن انسان سوچتا ہے تو آپ اور فکر سے صحیح معلوم کرتا ہے تو ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ موہرے لگائی ہے ان کی سوچ بھی صحیح نہیں ہے کبھی کبھار کوئی مطالعہ کرتا ہے تو سیدھی راہ معلوم گئے دروازے جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ان کے دانوں پر ان کے آنکھوں پر پٹیاں لگا دی مور لگا لیا توازہ کیوں دیتا ہے جواب یہ کہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے مور نہیں لگایا ان کو اختیار دیا تھا فمن شاہ ومن شاہ جو چاہی ایمان لائی جو چاہیے گفر کری وہاں دینا اگر دینا شاکر و اوپر تو ہوگا یہ میرا اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائی ہے اب ان کی مرضی شکر گزار بن یا کافر بن جائیے نے اپنی مرضی سے کفر کو احتیاط کیا اور جب اپنی مرضی سے کفر اختیار کیا کبر کے کام کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے فرما فَبِمَا تَقْزِيم مِيْسَا قَمْ کم وَجَعَنَّا اوم قَاسِيَا ان کی اختیار دیا تھا اپنی مرضی سے کفر کرتے رہے حتیٰ کہ اس کا سنگ ان کے دلوں پہ آیا حدیث میں آتا ہے کا اضافہ میں جب تک ہی گھر بھی مت لیتا ہے جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے اس کی دل پر کام دبا لگا چار تما کر گے تو پھر اس کے دل پر زنگ آ جاتا ہے اس کے عمل کی وجہ سے کما بھروانا لاکھ مکانی میں ان کے دلوں پہ زنگ ان کے قصب اور ان کے عمل کی وجہ سے آیا اس کی مثال اللہ نے کئی نے ذکر کی ہے مثال ایسا ہے کہ خوشور بدے گوڑا کرائے اس پر زین پڑا آپ کی مریض سے سوار دے یا نہیں جب آپ سوار ہو جائے اس میں پہ روانہ کرنا آپ کی مرضی ہے روانہ کرتے یا نہیں کرتے لیکن تیسرے موقع پہ جب آپ نے اس کو چلا دیا اور اس کو دوڑا دیا اب گرنا اور نہ گرنا تمہاری مرضی نہیں گناہ کرنا اور نہ کرنا تمہاری مرضی ہے جواب نے گناہ ایک بار کیا تو توبہ کرنا نہ کرنا تمہاری مرضی ہے پھر کیا پھر کیا جب آپ نے کئی دفعہ گناہ کر لیا پھر اب تمہارے دل پہ آیا اور تمہیں گناہ گناہ نظر نہیں آتا کو چہری نظر نہیں آتا وہ کہتا ہے ویسی بھی زکات نہیں دیتے چہرے مین سے لوٹ تو کیا ہوا تو اس کو جائز سمجھتے ہیں رشوتی کو رشوت لینا بنا نظر نہیں آتا تو کہتے تنخواہ پہ کام نہیں ہو سکتا تو تو یہ لے لیا کیا ہوا اس دماغ کو بنا نہیں سمجھ مولوی بدار جب کرتا ہے تو اس کو بنا نہیں سمجھتا کہتا ہے میں تو دین کا کام کر رہا ہوں کہ ہر مجرم اپنی نہیں سمجھتا کیونکہ اس کے دل پہ زنگ آ گیا اس زنگ سے قرآن کریم نے مختلف تعبیرات کی کبھی اللہ نے فرمایا بند لالا کو ہی بنا سام کی ان کے دلوں کو لگ گئے ان کے عمل بد عمل کی کبی اللہ نے فرما وقالو قلوبنا فی اجنت مما تبونا ایلے سوانی صدا نمہ پانچ میں وقالو قلوبنا فی اجنت مما تبونا ایلے یہ کہہ کہ ہمارے دلوں پر پردے آ چکے اور کبھی اللہ نے فرمایا من بین ایدیم سبتا و من غلبیم سبتا سوئے یاسین آدم اللہ میں میں نے آئی و من غفدیم ستا ان کے دلوں کے آگے بھی بند ہے دیوارے ہیں ان کے عمل کی اور پیچھے بھی دیوارے ان کے بد عمل کی اب ان کے دلوں میں ادار تاگل نہیں ہو سکتا کبھی تعبیر کرتے ختم اللہ خلوبی ان کے دلوں پہ اللہ بدن کی وجہ سے تو اسی طرح سورہ بقرہ کی مناسبت سورہ فاتحہ کے ساتھ پھر ظالم کے صفات قرآن کے آکام وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ان کے دس صفات ذکر کیے قرآن کے آکام ذکر کیے تو سورہ بقرہ تے تفصیل نے سورہ فاتحہ کی اسی وجہ سے اس کے بعد لایا وہ مناسبت اسی طرح ہر سورت میں ہم مناسبت بیان کرتے ہیں سورہ بقرہ کے امتیازات کی آئے امتیازات یعنی ممیزات سورہ وہ کون سی ہے جو اس سورت میں دوسری صورتوں میں نہیں پہلی بات یہ کہ بقرہ کا ذکر سر بکرا میں ایک دوسروں میں نہیں دوسری بات یہ کہ صورت میں پانچ واقعات ایسے ذکر کی ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کر دیا اور دوسری صورتوں میں پانچ واقعات نہیں کہ اس دنیا میں قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کر دیا ہے روپیہ چار صورت البقرہ میں ہے دوسری صورتوں میں نہیں اسی طرح اس صورت کے امتیازات میں سے یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا واقعہ جنہوں نے ایک آدمی کو دنیای مقاصد کے لیے مار ڈالا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا اور فضل بھی بنا گیا یعنی اس مردے کے کچھ اجزاء سے اس کو مار دو یہ زندہ ہو جا گئے مرانے پھر آئی کہ عمر آپ دیکھ رہے تو سارے واقعات اس اس کے ساتھ ذکر کیے وَإِسْ خَالَ رَبُّكَ وَإِذْ خَتَمْتُمْ نَفْسًا وَإِذْ اِذْ اِذْ اِذْ اِذْ اِذْ اِذْ اِذْ ذِكَرْ کِيَا تو کبھر نفس کا واقعہ بھی اس کے ساتھ ذکر کیا یا لا ادارہ کیا ہے دوسرا ہی کہ حافظ ابن کسیر نے لکھا ہے کہ طلبی آربعین سنا چالیس سال یہ بکرہ کے بارے میں پوچھتے تھے تو کیا چالیس سال عمر کا پڑا تھا دلیل یہ کہ واقعہ سب بکرہ پہلے ذکر کیا ہے واقعہ کا فرم بعد میں تم اس تبدیل ترتیب کو تبدیل کر کے قبل مس کا واقعہ پہلے کرتے دے واقعہ سبر بکرہ بعد میں اس نے دلیل کیا ہے اصل میں ادھر زمین کی وجہ سے انہوں نے سارا کچھ کر دیا ہا زمیر تو انہوں نے سوچا کہ ہا زمیر کس کے طرف راجے پھر اور کوئی تا نہیں تو انہوں نے بکرا کی طرف راجی کر دیا کہ بکرا گائے کا کوئی اندام اٹھائے اس کو مار دو زندہ ہو جائے گا تو امام نصفی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبر بکرا کا حکم اس لیے کیا لیکن ہوئے محبود ہوں تاکہ ان کا یہ معبود ان کو ہلکا نظر آئے اس کی حیثیت ختم ہو جائے اور پھر تم نے تو اس کی حیثیت بنا دی کہ بکرا نے تو کمال ہے کہ اس کے اندام سے مردے کو مار ڈالا وہ زندہ ہو گیا مارا وہ زندہ ہو گیا نہیں یہ مطلب نہیں ہر زمیر بکرا کی طرف راجی نہیں ہے بلکہ ہر زمیر نفس کی طرف راجی ہے اس نفس کے ایک اندام کو دوسری کے ساتھ لگا دو مار دو ایک اندام سے اس کی دوسرے اندام کو زندہ ہو جائے گا پھر اس میں اس نے لکھا ہے ون نفز سمت دار سمت دلون آزاد سنو الکفانی کا کیا آخر میں یہ اشار پہلے لکھے گئے تھے کہ نفس معنفات سماہیا سے ہے مذکر کی زمین اور محنت کی زمین دونوں راجے ہو سکتے ہیں تو مطلب یہ اندری بھو اس مردی کو اس کے بعض اندان سے اس کو مار دو ہاتھ کو ہاتھ سے مار دو پاؤں کو پاؤں سے مار دو زندہ ہو جائے گا بہرحال صورت بقرہ کی کئی امتیازات ہیں جو میں نے اپنے مشکلات القرآن تنویر الجنان بھی مشکلات القرآن میں تقریباً بارہ لکھے ہیں امتیازات السورة پھر مقصد سورہ بکر آگے مقاصد چار ہیں دو اصول سے اور دو ممداد سے اس بات توحید اس بات رسالت اور جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی اسی وجہ سے سورج چار حصوں میں تقسیم ہے پہلے حصہ میں اس بات توحید کن من کان عدو علی جبریل جبریلتا اوری تین بابوں پر مشتمل ہے پہلے بار میں بیس آیات اور اس میں ان تین فرقوں کا تذکر آئے جو سورہ فاتحہ میں اجمال ذکر کرتے تھے ان کی صفات اور ان کے احکامی دنیای اور ان کے احکامی اخروی دوسرے بار میں یا ایو اللہ سعبدو ربکم اس بات التوحید اور اس کے اس بات کے لیے پانچ دلال یا اللذی خلقکم کا من قبلکم لعلکم تتقون تمہیں پیدا کیا ہے تمہارے باپ دادوں کو پیدا کیا ہے تمہاری اوپر آسمان کو چھت بنائے تمہاری نیچے زمین کو فرش بنائے اور تمہیں رزق دیتا ہو دیتا ہے تو دلائل کا سمرا فلا تجلو للہ اندادا وان تم تعلمون اور پھر زجر نہ ماننے والے کے لیے فئن لم تفعلوا ولن تفعلوا فتقنار الذي وجود الناس والجارا اور بشارت ماننے والوں کے لیے کیونکہ جب جج کے پاس کوئی فیصلہ آتا ہے اور وکیل دلائل پیش کرتے ہیں تو جج فیصلہ دیتا ہے ایک فریق کو سزا دیتا ہے دوسرے فریق کو خوشخبری اسی طرح اللہ تعالی نے مسئلہ بیان کیا یا سو بدور ابا ربکم اس پر دلائل پیش کیے الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي جعل لكم الارض فراشا وسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وقر الدليل وحي وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا مقامی ہوئے میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو عبد کہا مما نزلنا علی عبدنا مقام معراج میں عبد کہتا ہے سبحان اللذی اسرا بعبدی لیلا مقامی دعوت میں عبد کہتا ہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُاللَّهِ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا عبداللہ عبداللہ عبداللہ وہی کہتے نورے کے بشر ہے ان کو یہ بھی پتا نہیں کہ پیدا ہوئی بشر تھی اس نے جو پیدا ہوئی وہ بشر تھی ان کے رشتہ دار بشر تھی وہ کیسی نور بن گیا ہاں علم نور ہے قرآن نور ہے پھر اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ جج ایک فریق کو سزا سنا پائے تو اللہ نے سزا سنایا جو توحید کو نہیں مانتے دبا شبا زکیا ان اللہ لا سائی اید رب مسلم شبی کا ازالہ کیا پھر نیام اربعہ ذکر کیے قانون یہ کہ اگر آپ جرگہ میں گاؤں میں شہر میں دیہات میں کسی کو اپنے بات پہ قائل کرنا چاہتے ہو تو جب آپ اپنی بات پیش کرتے ہیں تو اس پہ دلال پیش کرو یار میں مجھے جیسا کہ سیاسی لوگ کہتے ہیں مجھے اونٹ دو کیوں ہماری گاؤں میں بجلی نہیں میں تمہاری لیے بجلی کا انتظام کروں گا ہماری گاؤں میں گیس نہیں میں تمہارے لیے گیس لانے کا انتظام کروں گا ہمارے گاؤں میں پانی نہیں میں تمہارے لیے ٹینکی اور دوسرا انتظام کر لوں گا اس کی پانی کے لیے جلال پیش کرتے ہیں پھر بھی اگر لوگ نہیں مانتے تو پھر اپنا احسان بتاتے ہیں ان کو کہ دیکھیں میں نے تمہارے لیے یہ رستے بنائے پل بنائی یہ کیا یہ کیا پھر بھی آپ لوگ مجھے ووٹ نہیں دیتے اللہ تعالیٰ نے مسئلہ بیان کیا او ربکم اس پہ دلائل پیش کیے پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں ذکر کیے کہ میں نے آپ کے ساتھ احسانات کیے ہیں پہلا احسان آج نمبر اٹھائیس کہ بتا گرو نا ڈلائی ہو میں گم سمئی يُمِيتُكُمْ سمئی گم سمئی إِلَيْهِ جاؤں تمہیں زندگی دی تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے پھر بھی آپ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے دوسری نعمت مستقری ہے دوسری نعمت تمہیں زندگی دوں وفات کی بات اور تیسری والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا دنیا میں سب کچھ میں نے تمہاری لیے پیدا کیے تمہارے فائدی کی لیے پیدا کیے اور پھر وَاِسْقَانَ رَبُّكَ مِنْ مَلَائِكَ اِنِّي جَعْلُ الْفِلَوْدِ خَلِیفَةَ تمہارا اعدادا حضرت آدم علیہ السلام کو میں نے ملائکہ مزود بنا دیا بلا اس کو اس کے سامنے سدھا کرنے کا حکم دیا اور چھوٹی نعمت تمہاری دادا سی آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی میں نے اس کو معاف کر دیا پھر بھی تم میری عبادت نہیں کرتی نعمتیں جو بتا دی میں نے آپ لوگوں کی ساتھ احسان کیا ہے فتح کا مت فتاب انہو تواب الرحیم تمہارے دعویٰ سے غلطی ہوئی میں نے اس کو معاف کر دیا تو تمہیں پیدا کیا ہے تمہارے باپ دادوں کو پیدا کیا اور تم تمہارے دعویٰ کے سامنے ملائک کو سدھا کرنے کا حکم دیا تمہارے دعویٰ سے غلطی ہوئی میں نے معاف کر دیا ہے پھر بھی تم میری عبادت نہیں کرتی پھر سزا سنایا وَالَّذِينَ قَبَرُوا وَقَذَبُوا بِعَاتِنَا اُنَائِكَ اَصْحَبُ النَّارِ اُنْفِيَا خَالِدُونَوَ پھر بھی آپ اگر دلائل بھی نہیں مانتے احسانات بھی نہیں مانتے میری عبادت نہیں کرتے خیروں کے سامنے سے ہوتے ہو پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ پھر یا بنی اسرائیل سے بنی اسرائیل کے ساتھ خطاب اور بنی اسرائیل کے خباستوں کو ذکر کیا اور مومنین کے صفات کو اس کے مقابلے میں پھر یا بنی اسرائیل دوسرے سے خطابات ستہ بنی اسرائیل کو اور بنی اسرائیل پہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا میں نے آپ کے ساتھ احسانات کی ہے نجات من فرغان میں نے فرغان سے آپ کو نجات دلایا نجات میں نے دریاف سے آپ کو بچایا نجات میں اور غر کے اطاول کتاب میں نے تمہیں تیار قانون دیا اور نجات من گرون نجات میں اور غر کے اطاول کتاب افان القتل حیات باق الممت تزریر الغوان انزال المن وصلوہ انفجالون من الحجر میں نے پتر سے تمہاری لئے چشم روانہ کیے پھر بھی تم میرے نافرمانو اور جب میرا غصہ آیا تو پھر دو نیک مٹے دو عذابیں ذکر کیے ایک فانزلنا للذین ظلموا رجم من السماء بما كانوا يفسقون اور دوسرا وہ ضربت علیہم الذلت والمسکنہ وباؤں بغضب من اللہ اس کا تذکرہ کیا پھر دوسرے خطاب میں تین چار تین خباستی یہودیوں کے اور چار آئندہ آنے والی یہودیوں کی پھر تیسرے میں انکار ان و عوامل من نواہی چھوٹے میں انکار من انبیاء گن پانچویں میں انکار من حاضر نبی اور چھٹا کتاب خلاصہ میں سبقہ پھر دوسرا حصہ شروع ہوا اس بات اور رسالت پہ اور پیغمبر پہ اعتراضات اور اس کی جوابات وہ اعتراضات جو پیغمبر بھی کیا کرتے تھے وہ تمہارے اوپر بھی کرتے رہیں گے مسئلہ اس سے پہلا اعتراض ہم تمہیں مانتے تم سچے ہو صادق ہو امین ہو لیکن تمہارے پاس جبریل امین آتا ہے اور امین کے ساتھ ہمارا نہیں لگتا اسی وجہ سے ہم تمہیں نہیں مانتے تمہیں بھی کہے گا تم بڑے اچھے بندی ہو ہمارے رشتے دار ہم آپ کو جانتے ہیں لیکن وہ تمہارا جو استاد ہے نا وہ بڑا بدماش قسم کا بند ہے ہم اسی وجہ سے تمہیں نہیں مانتے تمہارا استاد جو ایسا ہے تمہارا استاد تمہارے استاد پہ اعتراض کریں گے تو وہی جوابات تمہارے ہوں گے جو جوابات قرآن نے ذکر کی ہے پہلا کلمن کا ما دلی جبرینا زبرو نا کبھی کبھی اس اللَّهُ کہہ دیجئے میرے پیغمبر جو بھی جبریل امین کا دشمن ہو تو یہ دشمنی بے جائے فما جی ماضو ہے کیوں میں من ہوئے ولا قلب کبھی لاؤ اسی وجہ سے کہ اس نے قرآن میں نازل کیا ہے تمہاری دل پر اللہ کے حکم سے تمہارا بھی جواب ہوگا تم میرے استاد کے بارے میں کہتے ہو اس نے تو ہمیں ایسا قرآن سنائے کہ اس نے ہماری دل میں جگہ پکڑی ہے یہ تمہارا جواب بھی ہوگا فَإِنَّهُ مَنْ کبھی کبھی قَلْبِكَ نے اللَّهُ من فإنه گانا على قلبك بإذن الله دوسرا جواب مصدقا لما بين يديه تصدیق کرتا ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے تمہارا بھی یہ جواب ہوگا میرے استاد نے مجھے جو کچھ بتایا ہے یہ اس نے علماء کے حوالے دیے کتابوں کے حوالے دیے قرآن کے حوالے دیے پہلے علماء کی تصدیق کر لی اس نے ہمیں بتا دیا کہ دیوبند کے علماء نے بھی مسئلہ بیان کیا ہے تیسرا جواب ہم وَهُدًا وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَرِدَايَةُ رَحْنُمَائِيَ اس نے ہمیں رہنمائی کی وہ چھوٹا بشرا للمؤمنین اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے ہمارے استاد نے ہمیں خوشخبریاں سنائی کہ جس نے قرآن کو مانا جس نے قرآن کو سمجھا وہ صحیح راستے پہ ہے اور پانچواں جواب تم میرے استاد کے بارے میں کہتے ہو من کانا نا کہ وہ للہ و رسولی و جبریل و نیکال جبریل اور میکال کو دوبارہ ذکر کیا حالانکہ وہ ملائکتی میں داخل ہیں لیکن ان کی دشمنی جبریل اور میکال کے ساتھ تھا تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لیا دوبارہ ان کی دشمنی تمہارے استاد کی ساتھ ہوگی تمہیں کہتے ہیں ہاں درس دیتے رہو مسئلہ بیان کر لیکن استاد کا نام نہ لو پنجبیر کا نام نہ لو اشاعت کا نام نہ لو مسئلہ بیان کرو تو تم کہو ٹھیک ہے آج میں نے دو دفعہ نام لیا ہے کل انشاءاللہ پانچ دفعہ لوں گا اسی وجہ جبریل اور نکال کو دوبارہ ذکر کیا من کانا ادو اللہ و ملائکتی و رسولی و جبریل و نکالا فهو کافر معذوب ہے فَإِنَّ اللَّهَ دُولِ الْكَافِرِينَ جو ان کا دشمن ہے وہ کافر ہے اور اللہ کافروں کا دشمن ہے کتنے سخت الفاظ ذکر کی دوسرا اعتراض پیغمبر کر کرتے تھے ہم آپ کو مانتے ہیں لیکن آپ اور سلیمان علیہ السلام کی صفائی بیان کرتے ہیں اور سلیمان علیہ السلام تو جادو تھے وہ تو جادو کے ذریعے کام کرتے تھے کیونکہ ان کے بارے میں یہ مشہور ہو چکا تھا اور یہ کیوں حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے لما ماتا نبی اللہ سلیمان قام ابلیس لعنه اللہ تعالی خطیبا فقال یا ایو الناس ان سلیمان لن یکن نبیہ انما کان سائرہ جب سلیمان اسلام فوت ہوئے تو ابلیس لانتی نے جادو کا ایک کتاب لکھا تھا ادھر دفنایا تھا اس کی ابتدا میں اول سبھی پہ لکھا تھا ہاضامہ کا تبا سفل برفیا الوزیر ملک سلیمان ابن داود من گنوز زخار نیلم اور اس میں جادو کے منتر لکھے تھے جب سلیمان اسلام فوت ہوا لوگوں کو کہا جادو کے ساتھ یہ سب کچھ کرتی تھی اسی وجہ سے جنات غوث طیور ان کے تابع تھے اور اگر میرا نہیں مانتی یہ جگہ آپ لو ادھر اس نے جادو کا کتاب دفنایا ہے لوگوں نے جب کودا کتاب نکلا تو کہنے لگی سلیمان اسلام جادو ہوئے تھے تو میں بھی کہے گا تم کہتے فلاں میرا دوست ہے فلاں میری جماعت ہے فلاں میری جماعت وہ تو ایسے لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں ان کے بارے میں غلط بیانی کرتے رہیں گے تو تم یہ نہ کہو کہ نہیں میں اتنا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تمہیں ان کی صفائی بیان کرنی ہوگی اپنے ساتھی کی صفائی بیان کرنی ہوگی اور تم کہو گے وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا اور کفر نہیں کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے لیکن شاہ نے کفر کیا تھا علیمون ناسا سہرا سکاہ کر دیتی لوگوں کو جادو آپ کا بھی جواب ہوگا تمہیں کہیں گے کہ فلاں تمہاری جماعت کا ہے ایسا بندہ ہے فلاں تمہاری جماعت کے اس نے قبضی کی ہے لوگوں کی زمینوں پر فلاں تمہاری جماعت کا ہے اس نے لوگوں کی پیسی کا ہے تو تم یہ نہ کہو کہ ہاں ہاں مجھے پتا نہیں یہ میں تحقیق کر لوں گا نہیں آپ صفائی بیان کریں اپنے ساتھیوں کا تب جماعت چلے گی اگر آپ اپنے ساتھیوں کے خلاف لوگوں کو اکساتے ہیں لیا کرتے ہیں اپنے ساتھیوں سے لوگوں کو بدل کر رہے جماعت نہیں چل سکتی اسی وجہ سے ایسے لوگوں کو جماعت میں نہیں چھوڑنا چاہیے جو جماعت کے اندر فساد پیدا کرتے اپنے ساتھیوں کی صفائی کرنی چاہیے جو صاف لوگوں اور لوگوں کو بدنام کر رہے ہو تم کہو کہ تم جھوٹ بولتے ہو میرے ساتھی کے بارے میں اس نے یہ کام نہیں کیا ہے یہ تمہاری جیسے شیاتی نے ان کے خلاف پروپیگنڈی کی ہے یہ تمہارا جواب ہوگا اسی طرح نو اعتراضات پیغمبر پہ اور اس کے جوابات پھر تیسرا مضمون شروع ہوتا ہے لے سال بران تو جوا گم لال المشرق والمغرب اور اس تیسرے مضمون میں بیانی جہاد کیا اللہ کی دین کی اشاعت کے لیے کر کرتے رہو کیونکہ جب دو مضامین ذکر کی تو دوسرے مضمون کے آخر میں وہی مسئلہ بیان کیا جو پہلے ذکر کیا تھا آج نمبر ایک سو تریاس آٹھ میں وہ لا گم میلا ہوا لا الہ الا اللہ الرحمن الرحیم پہلی دعویٰ ذکر گیا یا ایو امہ سو خدو ربکم اس میں پان دلائل ذکر کیے اب دعویٰ ذکر کیا چونکہ سورت کا آدھا ایسا گزر چکا آدھا باقی درمیان میں پھر دعویٰ لایا توحید کا وَإِلَاهُ بُمْ إِلَاهُ وَعِدَ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم لیکن ترقی کی ساتھ پہلے پانچ دلائل ذکر کی تھی اب آٹھ دلائل ذکر کیے ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما انفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبصريا من كل دابه وتجري في الرياح وصاحب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم ياكلون اج دلائل ذکر کیے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا دن اور رات میں اختلاف پیدا کیا کبھی دن اور کبھی رات کشتیوں کو پیدا کیا آسمان سے بارش برسات آئے زمین کو تر تازہ بناتا ہے اور بادلوں کو لے آتا ہے اور اسی طرح ہواوں کو چلاتا ہے آسمان اور زمین کے درمیان میں بادل کو تابدار کیا لگایا دل قومیاں گلو میں آج دلال ترقی کے ساتھ پھر ادھر جب دلال ذکر کیے تھے تو زجر ذکر کیا تھا کہ فلا تجلو للہ اندادا تو ادھر ذکر کیا ومن الناس من میاں من دون اللہ اندادا وہی مضمون ترقی کے ساتھ ادھر ذکر کیا فلا تجلو للہ اندادا تو ادھر آج نمبر ایک سو پین ساٹھ میں ذکر کیا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادَا وَهِ مَزْمُونَ تَحْقِي کی ساتھ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادَا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ باہر رنگی کی خواہی جام میں پوچھ من اندازی قدرہ میں سنا سمو ہر قسم لباس اگر تو پہن لے میں تمہارے انداز میں کب جانتا ہوں مضمون وہی ہے ترقی کے ساتھ ذکر کیا اور پھر تبیو من اللہ تبعو وراء ذاپ اور پھر تیسرا مضمون ہے البران تولو جواکم قبل کی وقت تربیت کے لیے دس صفات مجاہد تربیت یافتہ ہو لیکن ملک میں اندرونی فساد ہو پھر بھی سرد پہ نہیں لڑ سکتا تو ملک کے اندرونی امن کے لیے چار قوانین ملک میں بھی امن ہو لیکن گھر میں فساد ہو تو پھر گھر کی اصلاح کے لیے اٹھارہ قوانین اور مضمونی جہاد کو بڑے بست اور تفصیل کے ساتھ ذکر کیا پھر چھو ایسا اور اس میں ترغیب عل انفاق کہ مان لگاؤ اللہ کی دین پر اللہ کی دین کی طرف توجہ کر لو اور اللہ کی دین پہ مان لگا دو اور یہ آج نمبر دو سو پچپن سے یا ایوہ الذین منو انفیو مما رزقناکم من قبل ایاتی لا بیون فی ولا ولا شفا والکافرون هم الظالمون اللہ لا الہ الا ہو پھر دعوی توحید اللہ لا الہ الا ہو سورہ بکرا میں پہلے دعوی ذکر کیا یا ربکم پھر دعویٰ ذکر کیا لا الہ الا ہو اور پھر دعویٰ ذکر کیا اللہ ہو لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا ہو حضرت شیخ فرماتی مدد ہو کو ذرا زور دے تاکہ دلوں میں اندر جائے اللہ ع لا اللہ اللہ نہیں ہے دوسرا حاجات پورا کرنے والا اللہ کی بغیر اللہ لا الہ الا اللہ وہ ذات جو ہمیشہ زندہ ہے یہ تدبیر کرنے والا ہے پھر جب سورت اختتام کو پہنچتی ہے تو پھر ان چاروں مضامینوں کو ایک ایک کر کے ذکر کرتا ہے دوبارہ تاکہ خلاصہ ذکر ہو جائے آج نمبر دو سو چوراسی اس بات توحید لِلَّهِ اِمَا فِي سَمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اس بات توحید پھر آج نمبر دو سو پچاسی آمن الرسول بما انزل ایلے من ربی والمومنون اس بات الرسالت اس بات الرسالت من ربی الرسالت اور پھر آمن باللہ و و و ملائکتی کتبی رسولی لا نفرق ہونا چار گا نہ کر اپنا کل میں سیری پھر جہاد اور انفاق لا نفسا الا وسعها تکلیف نہیں دیتا اللہ کسی شخص کو مگر بسات کے مطابق اس کی جتنا اللہ تعالیٰ نے کسی کو طاقت دیا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ ان پر بوجھ ڈالتا ہے اگر تمہاری اوپر جہاد کو فرض کر دیا تو تمہیں طاقت دیا ہے جہاد کا انفاق کو تمہاری اوپر لازم کر دیا تو تمہیں دیا اے مال لا جیاسن اللہ جہاں ایک شاعر کہتا ہے اپنے اللہ عزی شکوی کی محل ہو تو کروں غندی ساتھی غم سے راہ دے دی اگر اللہ عزی شکوی کا مال ہو میں کرتا لیکن بوجھ دیا تو طاقت بھی دے دیا آج سے تقریباً اٹھتیس سال پہلے انیس سو ستاسی میں آدھی رات تھی اور میں ایک رات اور شیخ کے ساتھ گزارتا تھا بیمار تھے اسپتال لے جاتے تھے بھائی کے گھر میں تھے اور ایک رات گھر میں اسی رات کو میں گھر آیا تھا اور آدھی رات کو میرا چچا داد بھائی اور میرا مامو آئی دروازہ کٹکٹایا جب میں دروازے پہ گیا تو انہوں وہ اندر آئی بیٹھ گئے میں سمجھ گیا وہ مجھے کہہ نہیں سکتی تھی میں نے ان کو کہا کہ کیوں شیخ القرآن وفات پا گئی انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا رَاجِعُونَ میں نے وضو کیا دو رکعت نمبر پڑھے تاجد پا پھر میں نے دعا کی کہ اللہ یہ بہت بہت بڑا ہے ایک طرح جماعت کا بوجھ ہے اور مجھے پتا ہے کہ جماعت کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو جماعت کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور مجھ سے بڑی بھی ہے علماء بھی ہے دوسری طرف مخالفین بھی بڑے زور شور سے ہیں اور اس زمانے میں مخالفین بہت زیادہ تھے ایک طرف مشرقین و مبتدین تھے دوسری طرف غیر مقلدین تھے اسی طرح اور بھی بہت سارے تھے تو جماعت کے باہر بھی بہت سارے مخالفین ہیں اندرونی بھی ہے جماعت کو بھی چلانا ہے مرکز کو بھی سنبھالنا ہے اور عمر میرا اتنا ہے نہیں اس زمانے میں میرے خیال میں میرا عمر اٹھائیس انتیس سال تھی تو میں نے کہا یہ بوجھ تو بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ اور میرا میں کا میلن بھی ہوں کم عمر بھی ہوں لیکن میں آپ کے دربار میں دعا کرتا ہوں کیا مجھے طاقت دے اور یا یہ بوجھ مجھے ہلکا کر دے دونوں میں میرے لیے ایک کام کر دے اور میں نے دل سے دعا کی شاید خوب ہو چکی ہو اس کے بعد تقریباً یہ اٹھتیس سال گزر گئے جماعت کے کام میں کوئی کمی الحمدللہ نہیں آئی اور وہ جو مخالفین تھے خواہ جماعت کے اندر تھے خواہ جماعت سے باہر تھے وہ سارے ختم ہو چکے اور جماعت ترقی کی راہ پہ امزر ہو چکا اور الحمدللہ جماعت دن ب دن ترقی کر رہا ہے اور میں نے آج بڑی لا اللہ نفس اللہ اللہ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کے بسات اور اس کے طاقت کے مطابق تو یا مجھے طاقت دے یا مجھے بوجھ ہلکا کر دے اپنے اللہ سے شکوی کی کروں کرو دی ساتھ غم سینی کی راہ دے دی اور ایک شاعر کہتا ہے جا ایام کی تلخی کو بیانس کرنا پی جا ایام کی تلخی کو بیانس کرنا سر ہم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے یہ مصیبتیں اور تکلیفیں جو آتی ہے اور تم اس کو برداشت کرتے ہو اس میں ایک مزہ ملتا ہے انسان کو دل کو ایک سرور ملتا ہے جب لوگ تمہاری مخالفت کر دے اور تم جماعت کا تحید و سنت کا کام کرتے ہو اس میں ایک سرور ایک مزہ ہوتا ہے پھر سورج کو ختم کر دی ہوئے دو جملے میں سورت کا سارا مضمون لایا دو جملے میں پہلا جملہ انت مولانا انت مولانا اللہ تم وائنے نے ہمارا تو انت تم وائنے اللہ تم وائنے نے ہمارا ایک ذکر کیا تو ہی دو دوسرا اس پہ قیاس کیا اس الرسالت انت مولانا اللہ تو ہمارا معاون ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری لیے پیغمبر ہے اور دوسرا فنسرنا عمل کو من کافرین میں امداد فرما ہمارا مقابلہ میں کون کافروں کی اور ہمیں انفاق کا توفیق دے ایک کو ذکر کیا دوسری کو کیاس کر دیا تو دو جملے نے ساری مضمون کو جمع کر دیا قرآن کریم کا ایک کمال ہے مضمون کو مختصر کرنا اور مضمون کو تفصیل دینا پہلے اجمال بقرہ میں ذکر کیا پھر سورہ فاتحہ میں پھر سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل پھر سورہ بکرہ کی اختتام میں دو جملے میں سارے مضمون کو جمع کر دیا مولانا و محمد رسولنا قیاس فانصرنا للقوم الكافرین اور ہمیں ہماری امداد کر کافروں کی مقابلہ میں اور انفاق کی توفیق دے تو ساری صورت کو دو جملے میں جمع کر دیا شیخ القرآن نور اللہ عمرت کا طریقہ درس یہ تھا جو ہم نے فاتح اور بقرہ میں ذکر کیا انشاءاللہ تفریق تفریح کے بعد بھی مختصر خلاصے میں بیان کروں گا اور پھر کل انشاءاللہ نو بجے ہم شروع کریں گے اور ساڑھے نو بجے اختتامی دعا ہوگی انشاءاللہ تعالی اب دو کے تفریح وضو کر لے اور پھر انشاءاللہ